الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بين بينا لائن والا قرآن مجید جو ہمارے درس میں رہا ہے ہمارے سامنے اس کا یہ صفحہ نمبر آٹھ سو چھیالیس ہے اور سورت القوثر ہے سورت القوثر یہ مکہ مکرمہ میں نازل کی قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے لوہی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ایک سو آٹھ ہے اور نزول کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر پندرہ ہے اس کا شاہی نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا ہے حضرت خدیہ القبرا رضی اللہ عنہ سے تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بے دادا فرمائی جن کا نام نبی علیہ السلاط اسلام نے خاص کی رکھا اور ان کے نام کی نسبت ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی کلیت ابو کی یہ حضرت فاطم رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی عطا فرما اور ان کا نام زینب رضی اللہ عنہ رکھا گیا ایک بیٹی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دینے کی وجہ سے دوسری بیٹی عطا فرما دی اور ان کا نام مقیہ رضی اللہ عنہ تھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بیٹی عطا فرمانی ان کا نام ہم نے کلثوم رضی اللہ عنہ تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس سے یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا لیا اور بیٹا لینے کے بعد اس کے بدلے میں چار بیٹیاں معلوم بیٹی کا ہونا ایک کی بات ہوتی تو اللہ کا بار بتایا اس کے بعد نبی علیہ پاس السلام کو اللہ کا بار بتایا نے ایک بیٹا تھا فرمایا اور یہ بیٹا جو عطا فرمایا یہ اعلان کے بعد فرمایا یہ جو پانچ بچے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد چار بیٹیاں رضی اللہ عنہ یہ اعلان نبوت سے پہلے تک اعلان نبوت کے بعد اللہ تبار وطالعہ نے ایک بیٹا تھا فرمایا نبی علیہ سات اسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور ان کے دو لقب ہیں طاہر اور طیب اس کی وجہ سے بعض حضرات خبر فہمی ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کے ایک بیٹا عبداللہ ہے ایک بیٹا طاہر ہے ایک بیٹا طیب ہے تو کائن اور تحجیب یہ دونوں لقب ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹا ایک ہے اب کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام اسلام کے یہ بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا جب ان کا بچپن میں انتقال ہوا تو حضرت خیر قبر رضی اللہ عنہ اور کے ایک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جب وہ بچہ جننے کے قابل نہیں اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے لوگوں سے نکاح ہوا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی عمر مبارک پچیس سال کی تھی اور ان کی عمر چالیس سال کی اب عمر کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اب بچہ دینے کے قابل نہیں تھی اب بیٹا وفات پا گیا نبی علیہ السلاط اسلام کے اس وقت دوسری بیٹی بھی نہیں تھی اور یہ بات کے معلوم نہیں تھی کسی کو حضرت کی مزید نکاح بھی ہو تو ابو رحم نبی علیہ السلام کا اچھا تھا جو گھر کا آدمی تھا اس نے مسجد حرام میں آ کے آس ملوائی وغیرہ ان سرداروں کو آ کے بتا دیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اب نبی علیہ السلام السلام کا بیٹا بھی پیدا نہیں ہوگا جب بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو ان کی نسل آگے نہیں چلے گی اور جب آگے نسل نہیں چلے گی تو ان کا نام مٹ جائے گا تو اس پہ آس بن وائل نے عرب کے محاورے کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا افسر تو عربی زبان میں افسر اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو جس ہماری زبان میں پہنچ ہے یہ افسر سے محفوظ معلوم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کی بے ادبی بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی بے ادبی بھی برداشت جو پورا قرآن مجید کا ہم دیکھتے رہے ہیں تو اس میں یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آئی ہے کہ متعدد آیات کے جو شان نزول ہمارے سامنے آئے تو سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبار بطالہ نبی علیہ السلام کی بے عدم بھی برداشت نہیں فرماتا اللہ تبار بطالہ نبی علیہ السلام کے صحابۂ کے اللہ عنہ کی تو اللہ تبارک بتا دیں گے یہ سورت نازل فرمائی جو القوثر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم یقینا ہم نے عطا کی کا آپ کو کوثر اب اس الکوثرا کھا بل بتا رہے ہیں ان سے فرمایا یقینا ہم نے تو اس میں جو سب سے پہلی بات قابل غور ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کی نسبت کی ہے اپنے ساتھ تو لہٰذا جب نسبت سامنے آ جائے تو چیز کی اہمیت فضیلت اور قدر قیمت معلوم ہو جائے تو یہ نعمت جو عطا کی ہے اللہ فرمائے ہیں کہ یقیناً ہم نے عطا کی تو اب توجہ ہم کی طرف اور ہم کون ہیں خالد کے کائنات دوسری بات یہ کہ نعمت سے پہلے اپنی ذات کا جو فرمایا اللہ تبارک پتہ نہیں اس لیے کہ محیط کے لیے تحفے اور نعمت سے زیادہ نظر محبوب کی محبت پر پڑ تو لہذا جو محب ہیں ان کی ان کی نظر ہڈیے نعمت پر نہیں ان کی نظر نعمت دینے والی فرمایا کہ آسینہ کہ ہم نے عطا کی اب اس کے لیے ایک لفظ ہے آسئینہ اور ایک ہے آسینہ اب دونوں ہم مانا ہے لیکن ایکاون جو پے کے ساتھ ہے اس کے معنی ہوتی ہیں کوئی چیز رغبت کے ساتھ دینا چاہے وہ کسی کا حق ہو یا کسی کو بلا حق دیا جائے بغیر حق سے دیا جائے لیکن دل کی رغبت کے ساتھ یہ کسی کو کوئی چیز دی جائے اس کا حق نہ ہو بلکہ دینے والے کا محض فضل و کرم تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آج اجنا فرمایا کہ ہم یہ اپنے فضل و کرم سے یہ چیز یہ نعمت عطا اور پھر یہ نعمت کس کو دی کا خطاب ہی نبی افباد کا فلم سے حضرت ہم نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ یہ نعمت ہم نے آپ کو دی اس نعمت سے یہ امت اگر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو آپ کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھا سکتی اور وہ نعمت کیا ہے جو ہم نے عطا فرمائی فرمایا کہ الکوثر کہ وہ کوثر ہے کوثر کیا ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک اور بعض حضرات نے کہا کہ کوثر سے مراد یہ حوض کوثر ہے جو قیامت کے میدان میں ہوگا اور علیہ الفاظ السلام اپنی مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کے ان حضرات کو جلد اسلام سے وابستہ ہوں گے ان کو اس کا پانی پلائیں گے یہ کوثر اور جنت کی نہر کوثر ہی اس میں شامل ہے لیکن یہاں جو کوثر ہے یہ مبارک تفصیل کا ہے جس کے معنی ہے خیر تفصیل کیا نبی السلام ہم نے آپ کو خیر عطا خیر عطا فرمایا بھلائی عطا فرمائی کثرت والی بھلائی عطا فرمائی تو ایک چیز نہیں بلکہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا اب یہ خیر تفصیل میں حوض کوثر بھی شامل ہے اور اس خیر تفیر کے اندر نہرے کوسل بھی شامل ہے اب یہ حوض کوسل میں نہرے کوسل کا تعلق کیا ہے یہ نہ ہوگی جنت میں لیکن ہوتا ہے کہ اس کے دو پرنالے ہیں باہر کی طرف اور یہ ایک ہوش ہے جو قیامت کے میدان میں ہوگا نہر کوسل کا بحراس پانی جو ہے جنت جنت میں جا کر کیے گی یہ اس کے دو پرنالے ہیں جس کے ذریعے سے یہ پانی ایک حوض میں گر رہا ہے اور یہ قیامت کے میدان میں یہ ہوت ہوگا اور جو اس کا پانی پیے گا تو جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاس محسوس نبی علیہ صاحب السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات فرمائی ہے تو غار میں بھی میرا رفیق تھا اور تو حوض کوثر پر بھی میرا رفیق اور میں کہ نبی علیہ صاحب السلام حوض کوثر پر پانی پلا رہی ہوں اور امت کے لوگ حضرت خدمت سنت حاضر ہو رہے ہوں گے جب بعض لوگ حضرت کے سامنے لے جائیں گے تو حضرت ان کو پانی پلانا چاہیں گے لیکن نبی علیہ السلام کو اطلاع دی جائے گی کہ حضرت یہ آپ کے امت ہی تو ہیں لیکن وہ امت ہی جنہوں نے آپ کے طریقے کو چھوڑ کر سیدھا آپ کو احتیاط کر لیا لہذا اس سے نتیجہ سامنے آیا کہ نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے حوضے کوثر کا پانی ان کو پلائیں گے جو سے بچتے ہوں گے ایسے ایمان والے جو بد آج سے اپنے آپ کو بچاتے اور اس پانی کی جو تعریف کی ہے فرمایا کہ یہ جو جنت کی مہر ہے فرمایا اس کا جو فرش ہے وہ یاقوت کا اور موتیوں کا عائب کا جو پانی ہے وہ دودھ کی طرح سفید شہد کی طرح میٹھا اور یہ صرف مثال کے لیے کرنا ہے وغیرہ دنیا کا جو ذائقہ آخرت کے ذائقے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ مثال میں پہلے یاد کر چکا ہوں پھر دور حاضر کی مثال صاحب گاہوں کی مثالیں اور دیگر اقابل کی مثالیں تو ہیں بہت ہے لیکن ایک مثال بالکل دور حاضر کی مثال ہے اور جس کے دیکھنے والے سننے والے ابھی تک حیات ہیں کہ جس میں عمارت سے اسلامیہ افغانستان قائم ہو تو یہاں سے کچھ حضرات علماء کرام حضرت مولانا جلال الدین حقانی دامت برکات علی عزیز دور کے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ کے جانشین ہیں ان کی ملاقات کے لیے وہاں کے حضرات تشریف لے گئے جب یہ حضرات وہاں تشریف لے گئے تو حضرت سے نشست ہوئی ملاقات کی مجلس میں بیٹھ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کے ساتھ ایک مجاہد نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے ہونٹ چوس رہا ہے اب دیکھنے والوں کو یہ کیفیت بڑی عجیب و غریب سی محسوس ہوتی بہرحال مجلس میں تو کچھ نہیں کہا جب مجلس برخاست ہوئی اور یہ حضرات واپس ہوئے تو حضرت مولانا جلال الدین حقانی ان کو الوداع کہنے کے لیے دروازے پہ تشدد تو علماء میں سے ایک عالم نے ان سے فرمایا کہنے بھی آپ کے ساتھ ایک مجاہد بیٹھا تھا اور بار بار اپنے ہاں چوس رہا تھا اور دیکھنے والوں کو یہ بڑا عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا تو آپ اس کو اس سے روک دیں تاکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تو دنیا جہاں کے لوگ آ رہے ہیں صحافی آ رہے ہیں سفیر آ رہے ہیں مختلف شعبوں کے نمائندے آ رہے ہیں علماء آ رہے ہیں اور وہ کیا گی تو آپ اس میں ان میں اس کو روک حضرت نے فرمایا ہنستے ہوئے فرمانے لگے کہ اس کو میں بھی نہیں روک سکتا تم بھی نہیں روک سکتے اور ساری دنیا کے لوگ مل جائیں تو اس کو نہیں روک سکتے اب یہ تعجب ہوا کہ حضرت وہ آپ کا مجاہد ہے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یہ عجیب بات آپ نے فرمائی کہ میں بھی نہیں روک سکتا حضرت نے فرمایا کہ ہم نے ایک دفتہ روانہ کیا تھا آٹھ افراد کا ایک مہم پہ روانہ کیا یہ آٹھ افراد کے مقابلہ ہوا سات افراد لڑ کر شہید ہو گئے یہ آٹھواں افراد تھا یہ انتہائی زخمی تھا شدید زخمی تھا بظاہر یہ بھی ایسا ثابت کریں گے بعض بظاہر بچنے کی کوشش کریں اس حالت میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے آٹھ گوڑے اتری ہیں ان کے ہاتھ میں پیالی ہیں اور ایک ایک گھوڑ نے ایک ایک شہید کے منہ کے ساتھ پیالہ دیا ایک گھوڑ نے جس کے منہ کے ساتھ ہی پیالہ لگایا ابھی اس نے پھوٹ نہیں دیا تھا پیالہ ہی موٹر سے لگا تھا ساتھ والی گھوڑ نے کہا ابھی یہ عالمی دنیا میں ہے اس نے وہ پیالہ جو ہوٹوں سے لگایا تھا وہ ہٹن کہتے ہیں کہ یہ پیالہ جو میرے ہوٹوں سے لگا تھا جس کا بھی ایک پوچھ بھی میں نہیں کیا تھا پیالے لگنے سے ہوٹوں میں اتنا مٹھاس ہے کہ مجھے دنیا کی کسی چیز میں وہ مٹھاس نہیں اور یہ مسلسل اس کو ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بات پھر سمجھانے کے لیے ہے وہ دودھ کی طرح سفید شہد کی طرح میٹھا ہوگا پانی مگر نہ وہاں کی چیزوں کا ذائقہ تو یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا اب یہ حوضے اور لہرے اور تباٹ کے اس کے کنارے پر پانی پینے کے برتن یوں سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں گے جس طرح کے آسمان کے ستارے یوں چمکدار ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے لیکن یہ ہو کوثر کا پانی میں یہ بات گزارش کی کہ اس کو نصیب ہوگا کہ وہ لوگ جو بدعتوں سے اجتناب کرنے والے ہوں گے اور حضرات علماء نے یہ بات بیان کروائی کہ جن کا دنیا میں قرآن مجید سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا وہ اس قدر اس پانی سے زیادہ فائدہ ہوگا تو ہمیں سے خیر تصویر یہ قرآن مجید ہے کہ اللہ تبارک بتا نے یہ خاص عطا فرمائی ہے کے ذریعہ سے یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید ہے جو دنیا کی تمام بھلائیوں کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا ذریعہ بھی ہے تو یہ قرآن مجید ہے جو خیر کثیر ایک آدمی نے قرون اولا کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے لڑکی اس کی پیدا ہوئی تو لڑکی جب پیدا ہوئی اس نے عہد کیا کہ جب میری لڑکی جوان ہوگی تو میں اس کو شادی کے موقع پہ دنیا جہاں کی ہر چیز تحفے میں دوں گا جہیز نہیں جہیز تو ایسی لانت ہے جو ہندوؤں کا رواج ہے اسلام میں جہیز نہیں یہ دینا تحفہ ہے تحفے کے طور پہ جہیز نہیں تھا ہم تو جہیز اس لیے دیتے ہیں کہ ہندوؤں کی اتباع میں کہ ہندو جہیز دیتے ہیں لڑکی کو سال کے کاروبار سے جائیداد سے فارغ اب سب کچھ اور وہی طریقہ ہم نے بھی اختیار کیا ہے اگر نشریت میں جہیز نہیں جہیز کی بات آ گئی تو اس میں دو باتیں عرض کر دوں حضرت عبد الفتح بہت بڑے معاج تھے ملک شام کی ابھی تھوڑا سب وفات پائی ہے بہت لمبی عمر میں انہوں نے وفات پائی بہت بڑے محدث عراقی تشریف لائے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ کی مسجد میں جہاں حضرت کا بیان ہوتا ہے درس قرآن ہوتے ہیں تو وہ تشریف لائے تھے ان کا درس قرآن اگر جب درس قرآن سے فارغ ہوئے کہ دعا کے لیے ایک ہاتھ اٹھائے تو ساتھ ایک آدمی بیٹھا جاتا حضرت دعا فرمائے میری بیٹی کی شادی ہوگی حضرت نے جیسے اس کی بات سنی اور اس بیچارے نے بھی ہماری طرح کی عربی بولی ہوگی جو حضرت کو بتایا ہوگا تو حضرت عربی میں ہو یا کچھ کہہ رہا ہوگا ہوگی تو بہرحال حضرت جب دعا سے فارغ ہوئے تو ایسے متوجہ ہوئے فرمائے کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں کہ شاید آپ نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے میں نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی فرمانے لگے کہ کیا رکاوٹ ہے رشتہ نہیں ہے ساتھ ایسا رشتہ بھی ہے معاملہ طے ہو چکا ہے صرف نکار اور سچی ہونی ہے تو پھر اس میں رکاوٹ کیا ہے کہا کہ جہیز کی رکاوٹ تو شہر نے بولا کہ جہیز کس کو کہتے ہیں تو بتایا گیا کہ اگر جیل تو کہتے ہیں تو بہت تعجب چپ کا اظہار کیا میں تو یہ سمجھا کہ لڑکے کی شادی کی رکاوٹ ہے اس لیے کیا رجال قوام العالم نصاب اللہ جن کے خرچ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری ہے تو یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے مرد کی ذمہ داری ہے میں یہ سمجھا کہ شاید لڑکے کے پاس گنجائش نہیں کہ وہ اپنی دلہن کو گھر لا تو یہ ایک بات کہیے دوسری بات یہ ہے کہ غلط فہمی ہمارے ہاں عام طور پر کہی جاتی ہے کہ دیکھیے نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا کہ جہیز میں تتیہ دیا جہیز میں بستر دیا جہیز میں چکی دی جہیز میں مشکلہ دیا نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کوئی جہیز نہیں دیا جب کوئی نہیں نہیں دیا تو پھر کیا یہ علماء حضرات علما کیا نوز میں ضائع کی محدثین نے کیا غلط بیانی فرمائی نہیں نہیں غلط بیانی فرمائی حضرت نے یہ اشیاء دی ہیں نبی علیہ السلاط السلام نے مکان بھی دیا ہے لیکن کیا نبی علیہ السلاط اسلام نے فاطمہ رضی اللہ کے والد کے ہے نبی علیہ سات وسلام کفیر تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی عمر آٹھ سال کی تھی جب علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے چچا ابو طالب سے مانگ لیا تھا ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے جب ان کی عمر آٹھ سال کی نبی علیہ السلام السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چچا کہ ہمارے جو میرے جو چچا اور آپ کے بھائی ابو طالب مالی لحاظ سے بہت کمزور ہیں اولاد ان کی زیادہ ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور تعاون کی صورت یہ ہے کہ ان ان کا کا ایک ایک بیٹا بیٹا میں لے لے لوں آپ لیں تاکہ بوجھ کم ہو جائے تو یہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے تو نبی علیہ السلام علام نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا ہے تو ایک بیٹا نبی علیہ السلام نے دیا ایک بیٹا عباس علی اللہ نے دیا تو یہ ان کی کفالت میں تھے تو نبی علیہ السلام نے جو یہ مکان دیے ہیں یہ جو سامان دیے ہیں یہ فاطمہ اللہ عنہ کے والد کے حصے سے نہیں دیا بلکہ یہ علی اللہ کے سرپرست کے حصے سے دیا تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو دینشی فرمایا فرمانا دوبارہ اس آدمی نے یہ عید کیا کہ جب میری بچی جوان ہوگی اس کی میں شادی کروں گا اس وقت خیر حیثیت تھا کہ جب یہ شادی کروں گا اس کو توقع میں دنیا جہاں کی ہر چیز اللہ کا نظام ہے بچی بڑی ہوتی رہی مالی جہاز سے وہ کمزور ہوتا چلا گیا جب بچی شادی کے عمر میں پہنچی اب اس وقت اس کی مالی حالت یہ تھی کہ یہی تعمیرہ جب انجیائی تندرست تھا تو پریشان علماء سے رابطہ جناب کیا کر دوں کہا بھائی یہ قسم کھائی ہے جب قسم پوری کرو قسم پوری نہیں کرتے قسم کا کفارہ تو نے کہا کہ یہاں تو کھانے پینے کو کچھ نہیں کفارہ کیسے ملے گا بارے کی پریشانی میں کہا کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں کہنے حضرت جی، میں نے قسم کھائی تھی کیا میں کوئی کپارا نہیں تم اپنی بیٹی کو قرآن مجید دے دو قرآن مجید میں دنیا کی بھی ساری نعمتیں ہیں اور آخرت کی بھی ساری نعمتیں اس کے اندر دیکھیے دنیا کے اندر کیا ہے دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ خوشحالی ہو ضروریات پوری ہو جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماری ہو یہ دو بنیادی ضروریات ہیں باقی تو یہ سارا ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر کے رکھا ہے اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے اصل چیزیں تو دو ہیں کہ جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحت ہو کہ دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھا یہ دو بنیادی چیزیں صحت کا ہونا اور ضروریات کا پورا ہونا اب ضروریات کا پورا ہونا صورت الواقعہ میں یہ بات گزارش کی گئی کہ حضرت عبداللہ بن نسول رضی اللہ عنہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے انہوں نے سنا کہ وہ بیمار ہیں تو یادت لے جب وہاں تشریف لے جائے تو فرمایا کہ حضرت خیریت ہے کیا حال ہے کیا پوچھتے ہو یہاں درد ہے وہاں درد ہے یہ ہے تکلیف بخار ہو جاتے ہیں کب کبھی ہو جاتی ہے یوں ہو جاتے ہیں اتنی لمبی چوڑی کہانی حضرت کیا حال ہے ہمیں گناہوں نے کیا رکھا ہے یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے اپنے ہی آمار کمی کمی سید بن کمی اگر کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو اس کو اللہ کا کرم سمجھو اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو اپنی وجہ سمجھو کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارا معاملہ یہ نہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی تقریب پہنچ جائے نقصان ہو جائے بھائی کیا ہوا بس قسمت میں یہی تھا ابھی اللہ نے کر دیا اور اگر کوئی فائدہ ہو جائے اگر کیا پوچھ رات دن ایک کیا ہے اور یہ کمال یہ میرا کمال جب اپنے مسور علی اللہ نے سے پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ بس گناہوں کی شامت ہمیں اگر آپ اجازت دیں تو میں تبھی بلا لوں فرمایا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ طبیب کی دی ہوئی ہے یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ وفات کی بیماری ہے میرا وقت آ چکا یہ بیماری طبیب کی دی ہوئی انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایک اجازت دے دیں کہ آپ کی بیٹیاں ہیں اب اس زمانے میں ابھی اتنی روشن خیالی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ عورتیں کماتی مرد کھاتے ابھی یہ روشن خیالی پیدا نہیں ہوئی کہ دونوں کو باہر لانا ہے برابر کی سطح پر شوہر بھی پروفیسر بیوی بھی پروفیسر اب دونوں جو پروفیسر ہیں دونوں کا کام تو وہاں حکمرانی ہے عورت بھی وہاں کالج میں کھڑی ہوئی کو جتا رہی ہے شوہر صاحب بھی جتا رہے ہیں اب گھر میں آئیں گے تو غیر ہے دونوں کا احساس ہوگا تو میں حاکم ہوں اس کو احساس ہوگا تو میں حاکم ہوں کا نظام کیسے چلے گا تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ خواتین جو ہیں وہ ذمہ داری ہو جائے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا اور ذمہ دار جو ان کو بنایا ہے تو ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اخراجات کا بوجھ بھی اٹھائیں آپ اجازت دیں تو آپ کی بیٹیوں کے لیے میں بیت المال کی وظیفہ مقرر کر دوں گی تو میں اس کی ضرورت نہیں اب اس مارکیٹ کا تعجب ہوا کہ ان کی آمدنی کا ایسا کون سا ذریعہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تو عبداللہ بن رضی اللہ نے کہ نبی پاک خود یہ بات سنی ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سورت واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لے اللہ اس کی ضروریات کو خود بخود پورا فرما لے میں نے اپنی بیٹیوں کو سر واقعہ یاد بھی کرا دی ہے پھر یاد بھی کرے بلکہ ان کو پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی اس لیے اس کی ضرورت نہیں ان کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ خود بخود پورا فرمائے جہاں تک صحت کا تعلق ہے یہ تو ہو گئی ضروریات کا پورے ہونے کی بات قرآن مجید اور علاج سے پورا کرنے کا ذریعہ جہاں تک ہے شفا صحت کا معاملہ یہی اپنے مسور سے مروی ہے کہ یہ گزر رہے تھے لوگوں نے کہا کہ اس کو دیکھو یہ ایک نوجوان ہے اور یہ بیچارہ مجنو ہے جنو کی کیفیت اس پر تو اس اس کا پہ کچھ دم فرمائیں تو حضرت اپنے رضی اللہ کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد اس کے کان میں دم فرمائی درست اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے تو نبی علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام اسلام کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تو حضرت عظر کہ اپنے عنہ آئیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں تو ضرور بات ہے کہ اللہ کے بندو میں تو عالم الگ ہوں لہٰذا مجھے پتا ہے اس نے کیا پڑھا میں بتا دیتا ہوں تو میں وہ آئیں تو ان سے پوچھ لیتا مترجران اللہ عنہ شیت لائے حضرت نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا میں نے صورت المومنون کی جو آخری چار آیتیں ہیں آپ حقیب تم تم انما حلقنا سے رب اغفر خیر الراحمین کا یہ چار آیتیں صورت المومنون بارہ نمبر اٹھارہ تو ہمیں یہ سروس مومنون کے آخری چار آیتیں پڑھ کے میں نے اس کے کان میں دم کیا حضرت ہمیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر اخلاق کے ساتھ یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھی جائیں تو اپنی جگہ سے ہی جائیں اور یہ چار آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی نیکی سے ہٹا ہوا ہے اولاد میں سے ہے شوہر ہے اور اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ دین میں لگے اور صحیح رابطہ احتیاط کرے گنش سے بچے تو اس کے لیے یہی ہے یہ چار آئٹیں پڑھ کے اس کے تعلیم میں دم کیا جائے اس کو بتا کے دم کیا جائے تو اس لیے کہ آپ دم اس کے کان میں کر رہے ہوں گے اس کے حرکات کچھ اور کر رہی ہوں گی تو اس کے لیے یہ ہے کہ نیند میں ہے یا کچھ ہے ویسے تو صبر کر کے بھی دم کیا جائے سورت الفاتحہ جس کا نام صورت الشفا ہے اور اس کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ یا اور مجھے کے دور کے پختون شاعر ہیں اللہ والے سے موجود تھے ایسے گزرے پشاور میں پہنچے تو ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی نواز دوا بیٹھے تھے دیکھا بیٹھے تو دل اتر رہے تھے دیکھا کہ ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اس زمانے کے اندر تو بڑی مشکلات تھیں آج تو الحمد للہ بڑی سہولیات ہو مدارس کے اندر بھی کھانے پینے کی طلبا کو بڑی سہولیات تو حضرت نے آ کے پوچھا کہ وہ لڑکوں کیا کر رہے ہو ان کا آدھا روٹی کھائے یہ تھوڑا سا وقفہ ان کے ان کو دیا گیا تھا کھانا کھانے کے لیے پھر وہ پڑھنے کا من پتا کہ کیا کرے روٹی کھا رہے چیز کیا کھا رہے کھا رہے گھڑا ڈنڈا میں لگتا ہے پانی کا بھرا ہوا ہے خشک سوکھی روٹی ہے سے بھگو بھگو دیکھا بس اللہ والے تھے دل میں اللہ نے بات ڈال دی تو میں میرے پاس لے گا گھاڑا لیا سامنے رکھا حضرت نے صورت الفاتحہ پڑھی تو فاتحہ پڑھ کے دم فرمایا فرمایا گئے جا کے اپنے درمیان رکھا اس سے پانی جو نکالا پانی کے بجائے شہد کا اب اس کا ہاتھ میں آ گیا حضرت تو رات کو وہاں سے رات کیا صبح کے بعد آگے سفر پہ تشریح دیکھ اب یہ خوش کے نسخہ ہاتھ میں آ گیا لہٰذا جو چیز ہاتھ میں آ جائے تو اس کا استعمال بھی ظاہر ہے تیز ہو گیا کہ اب تو جب چاہیں گے شہد بنا لیں گے اور سب رہے کے بعد میں اس کا کارخانے پورا لگا لیا جائے تاکہ تجارتی ہو جائے اب وہ تیزی کے ساتھ اس کو تیزی کے ساتھ اس کو استعمال کرتے رہے مگر چند دنوں میں شہر تو ہو گیا اب اس کے بعد وہی مغرب کے بعد بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے گھر درمیان میں پانی کا رکھا کہا کہ جو شیخ نے کیا تھا وہ چھو کرو جو اپنے میں سے بظاہر مستقی نظر آیا کہا کہ تو پڑھو اس نے پڑھ کے دم کیا ہاتھ لگایا پانی ہمیں اگر ایسا نہیں ہوگا ایسا کرو سارے تین تین دفعہ اب ساڑھے تین ہی دفعہ پڑھ رہے ہیں پھر ہاتھ لگا پانی پھر ساڑھے سات سات دفعہ اب اس کا سامنے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کھانے میں اتنا وقت انہوں نے لگا دیا انہوں نے آواز دی اور اللہ کے بندو کس کام میں لگ گئے ہو اتنی دیر ہو گئی ہے کیا کر رہے ان کا حضرت وہ ایک عمل تھا وہ بزرگ تشریف لائے تھے ان کا عمل کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے یہاں تو عمل نہیں ہو رہا میں کیا کہا کہ ایسے انہوں نے گھڑے میں پانی تھا انہوں نے دم فرمایا وہ شہد ہو گیا ہم تو کئی کئی دفعہ پڑ چکے ہیں پیارا یہ تو پانی کا پانی ہے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی تاثیر میں شک نہیں لیکن زبان بھی تو عبد الرحمان والی ہو تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو قرآن مجید ہے یہ خیر کثیر ہے اور جب خیر کثیر ہے تو دنیا میں دو چیزیں کہ اخراجات پورے ہوں اور شفا ہو اس کا ذریعہ قرآن مجید ہے موت کے وقت قرآن مجید کام آتا ہے سورہ یاسین پڑھیں تو اگر وقت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ شفا کا فرماتے ہیں وقت آ گیا ہے تو اللہ آگے کی منظم آ کر اس کے بعد وفات ہو گئی وفات ہو گئی تو اب وہ قبر میں گیا منت نصیر آپ سے کھڑے ہوئے سوال جواب کے لیے تو ادھر سوال جواب ہو رہے ہیں دیکھا کہ ایک حکیل و جمیل آدمی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ منکر نکیر اور ان کے میت کے درمیان رکاوٹ ہے کہ اس کو اس کو تکلیف پہنچنے دے رہا یہ کیا ہے فرمایا یہ اس کا عمل ہے سورہ ملک پڑھنے کا جو روزانہ رات ملک پڑھنے کی عادت بنا لے تو یہ قبر کا اس کو رفیق حاصل ہو گیا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا برامٹ کا دن ہے فرمایا کہ یہ سورج جو اس پر نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ بالکل ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور اس میں روشنی نہیں ہوگی اس میں روشنی نہیں ہوگی لیکن شدت اس میں بھرپور ہوگی تو اس ہجرت کی کیفیت میں یہ سورج ہوگا نو کروڑ تیس لاکھ میل کا فاصلہ اور ایک میل کا فاصلہ جگہ اتنی کہ آدمی اپنے پاؤں کو کروٹ بھی نہیں دے سکے گا ایک ایک آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا کہ جس میں کشتی نہیں بلکہ کشتیاں چل سکیں گی اور بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ پیاز کی شدت کے ایسے زبان اتنی باہر کو لٹک آئے گی کہ اٹھارہ آدمی اس پر چھوٹ سکیں گے کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے اور یوں ابل رہے ہوں گے جیسے ہانڈی آگ پر ابلتی ہے یہ کیفیت ہوگی اس کیفیت میں دیکھیں گے کہ خوش خوش نصیب ہیں کہ جن کے سلوں پہ نورانی صاحبان ہیں پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہیں کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں صورت البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرتے اب یہ قرآن مجید البقرہ سورہ آل عمران قرآن کی دو صورتیں ان کی رفاقت اس میدان حشر میں پھر اس کے بعد جو حساب کتاب ہوگا حساب کتاب ہوگا تو یہ قرآن مجید اللہ کے حضور انسان کی شفاعت کرے گا اور ہمارے رمضان اور قرآن یہ تو ایسے شفاعت کرنے والے ہیں جن کی شفاعت کو اللہ رب نہیں فرمائے اب اس کے بعد جنت میں داخل ہو گئے اور اگر بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا شخص جو قرآن مجید کا حافظ ہے اور قرآن مجید باقاعدہ پڑھتا ہے قرآن مجید کو بھلائے نہیں میں جو بھولنے والے ہوں گے یا قرآن مجید جو نہ پڑھنے والے ہوں گے موقع ملنے کے باوجود قرآن جی نہیں پڑھا قرآن مجید پڑھا ہے لیکن اس کی تلاوت کا معمول نہیں رکھا قرآن مجید حفظ کیا ہے لیکن قرآن مجید کا حفظ کیا ہے لیکن اس کے حفظ کو محفوظ نہیں رکھا یہ کتنی صورتیں ہوں گی تلاوت نہیں کرتا پڑھنا نہیں سیکھا حفظ کیا ہے اور حفظ رکھا نہیں یہ سارے اپرادھ قیامت کے دن لازمی ہونے کی حالت اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حافظ قرآن ہے لیکن قرآن مجید باقاعدگی سے پڑھتا ہے قرآن مجید نہیں بھولا باقی اور اس کی بدعمالیاں ہیں تو اپنی بدعمالیوں کو ایک سے کچھ عرصے کے لیے اگر جہنم میں اس کو جانا پڑا تو فرمایا کہ جہنم کی شرط یہ ہے کہ سید القیل تو فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے اب یہ بات تو خوشی کی ہو گئی بس حضرت مزے ہو گئے آگے تو ہم ہو ہی گئے قرآن جی کا باقاعدہ پڑھیں گے گے باقی سارے کرتوت کرتے رہیں قرآن جی باقاعدہ پڑھ جہنم میرے بھائی جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی لیکن اس بارے میں صرف ایک رات نشتر ہسپتال کے اندر کسی وارڈ میں ایک رات گزارو تمہیں کوئی تکلیف نہیں تکلیف والے دوسرے ہیں لیکن کیا وہاں ایک لمحہ بھی سکون اور اطمینان سے تم بیٹھ سکتے تو لہٰذا اگر جہنم کی آپ تم ایسا نہیں کرے گی تو جہنم کا ماحول ایسا ماحول ہوگا کیا وہاں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا لیکن باہر ہر مجید کا فائدہ ہے تو سینے میں ہے تو جہنم کی آپ ایسا نہیں کرے گی یہی بات حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ سے کسی پادری نے یہ کہا تھا کہ حضرت آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب صحیح ہے یا ہماری کتاب سچی ہے اور میں آپ روشن کرتے ہیں آپ اپنی کتاب اس میں ڈالیں میں اپنی کتاب ڈالتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کون سی کتاب جلتی ہے کون سی نہیں اور میں نہیں کتاب نہیں جو بھی اپنی کتاب سینے سے باندھ میں بھی اپنی کتاب سینے سے باندھتا ہوں پھر دونوں اس آگ میں سے گزرتے ہیں جو بچ جائے گا اس سچا ہوگا جو مر جائے گا وہ یہ نہیں تو میں یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے اللہ کی کتاب تو سینے سے لگانی تو میں کہ جب جنت میں انسان داخل ہوگا تو یہاں قرآن کام آئے گا کہ اللہ کا بار بطالہ فرمائیں گے کہ جس کی دماغ سے پڑھتا تھا یہاں پڑھتا جا اور درجات اوپر کے چڑھتا جا پھر یہ کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا خبر کے اللہ تبار بطالہ ان لوگوں سے جنت کے اندر جو دنیا میں قرآن مجید اس تصور کے ساتھ ادب احترام سے بیٹھ کر پڑھتے تھے کہ ہم اللہ کا کلام خود اللہ کو سنا رہے ہیں فرمایا کے ان خوش نصیبوں کو اللہ تبار بطالہ خود اپنا کلام اللہ مجھے اللہ مجھے بھی آپ کو خوشی وہ مجھے بنا دی تو میں یہ بات اب کر رہا تھا کہ یہ خیر کثیر یہ قرآن مجید کہ جس نے جس قدر قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر دیا اس قدر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے وساطت سے برکات سے وہ خیر کثیر حاصل کرنے والا بن گیا تو ہمارا کہ اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی آپ اللہ کا شکر ادا کر اور شکر کے لیے دو کام کریں اور مذہب نماز پڑھیں ربی کا اپنے رب کی ون ہر اور آپ قربانی کریں اب یہ ون ہر آپ قربانی کریں بعض حضرات نے اس کے معنی لیے ہیں ون ہر کے معنی ہے سینے پہ ہاتھ باندھ کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے ون ہر اور سینے پہ ہاتھ باندھ کر اب پہلی بات ہے کہ نہر جو ہے یہ سینے کو نہیں کہتے نہر سینے کے اوپر یہ حلق اور سینے کا جو اتصال ہے اس کا جو جوڑ ہے اس کو نہر کہتے جب اس کو نہر کہتے ہیں تو معلوم ہے کہ ہاتھ تو باندھے جائیں گے نہر پر تو سینے پہ نہیں باندھے جائیں گے بلکہ وہ حلق کے قریب باندھے جائیں گے اس پہ آپ کا عمل نہیں جب عمل نہیں تو پھر یہ مانی آپ کیوں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے حضرت حافظ ابن تھا رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت پیش کی ہے روایت پیش کرنے کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ منکر ہے یعنی ایسی روایت ہے جو قابل اعتبار نہیں عجیب بات ہے کہ روایت وہاں سے لیتے ہو لیکن جو محدد کی تحقیق ہے اس کو قبول نہیں کرتے دیکھیے کہ نبی علیہ اسلام کا اپنا عمل کیا تھا حضرت واحد بن حضی رضی اللہ کی روایت ہے میں نبی اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا کے نیچے اور امام تنگری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لکھا کہ ذات صحابہ کرام رضی اللہ کا معمول یہ تھا کہ نبی علیہ السلام السلام نے یہ بات فرمائی کہ میری امت میں تہتر گروہ ہوں گے بہتر گروہ گمراہ ہوں گے ایک گروہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا تو پوچھا گیا ہے یہ گروہ جو نجات پانے والے ہیں اس کی علامت کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہے مانا ماں و صحابی جو میرے طریقے پر ہوگا صحاب کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یعنی اس طرح سے میری اطاعت کرے گا جیسے حضرات صحابہ کرام تو حضرات صحابہ کرام رحم کے بارے میں امام کے لکھا کہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے ہاتھ رکھتے تھے نماز میں تحت سرہ اور بعض وہ تھے جو رکھتے تھے فوق سرہ کہ ناک کے اوپر اب ناک کے اوپر کے معنی اگر ناک سے اوپر بھی کر لیے پر یہ معنی بھی لے لیے تو ابھی ناک کے اوپر کہاں اور سینا کہاں لہٰذا ناک ہے یہ سینے بنی چاہیے تو حضرات صاحب اللہ کا عمل سینے پہ ہاتھ باندھنے کا نہیں تھا ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا تھا یا وہ ناک کے اوپر باندھتے تھے اگر ناک سے اوپر سے یوں کرنے کے لیے ناک سے اوپر کہ گنجائش اگر نکال لیں تو ناپ کے اوپر اور ناپ سے اوپر میں فرق ہے لیکن بہرحال اگر گنجائش کو نکال دیجیے چلو اتنی گنجائش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کو اختیار کرنا یہ ظاہر ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے اور اس مقام پر تو برہر کے معنی جو ہیں جو قربانی کے ہیں یہ ہاتھ باندھنے کے ہیں تو اللہ تبارک قرآن مزید میں ایک اور مقام پر بھی قربانی اور نماز کے ذریعے اکٹھا کیے اور ان نسلاتی و نسوخی و ماہیا یا مماتی نظات وغیرہ یعنی اسلام آپ فرما دیں کہ میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت یہ رب العالمین کے لیے اب اس میں زندگی اور موت انسان کے اختیار میں نہیں تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں میں بے بس ہوں دو میں با اختیار ہوں تو جن میں بے بس ہوں وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں تو جن میں اختیار ہے تو ان میں اللہ کے حکم کے تابع کیوں نہ بن تو لہٰذا نماز اور قربانی میں مجھے اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہے اور اس کا دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے اور موت اور ادھر ہے قربانی اور نماز اس میں اشارہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق ہے زندگی سے اور موت کا تعلق ہے قربانی سے اس میں اشارہ ہے کہ جب تک زندگی رہے نماز کی پابندی رہے اور جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے قربانی کی موت آئے اللہ میں یہ بہت نصیب دے ہوئے نام موت کی آرزو فرما تو ہمیں کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے ون ہر قربانی کریں اس سے پہلی جو صورت ہے صورت المعاون اس میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں بے تینوں کے چار ایپ بیان فرمائے بے کے چار عیب بیان فرمائے ایک عیب اللہ تعالی نے ان کا بیان فرمایا وہ ہے بخل کہ بے دینوں کا ایک عیب ہے بخل اور بے دینوں کا ایک عیب ہے نماز نہ پڑھنا تیسرا عیب ان کے اندر ہے ریاست کاری اگر تو نیکی کرنی نہیں اگر کرنی ہے تو وہ بھی دکھا کے کرنی ہے سو سو روپے کا چیک اخبار میں اشتہارات لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آتے ہیں حتیٰ افغان مبارک میں بھی افطار کا پروگرام ہے پروگرامیں لگی ہوئی ہیں اور افطار زکوٰۃ زکات کی رقم سے افطار چل رہے ہیں تو تیسرا ایپ اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے اور چوتھا ایپ جو بیان فرمایا وہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا چار ایپ اللہ نے بے دینوں کے بیان فرمایا اس سے پہلی سرخ معلوم ہے اور یہاں اللہ و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں چار خوبیاں بیان کروائی بخل کے مقابلے میں خیر کثیر کہ جس کو اللہ نے خیر کثیر فرمایا وہ فراخی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نماز کی سستی اس کے بارے میں فرمایا پسلنی بس آپ نماز پڑھیں وہاں لیا جی کا ذکر فرمایا یہاں کی جی روٹی کے اخلاق اور خوش اللہ کے حاصل کرنا مقصود اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں زکوٰۃ سے فرار کے یہاں بن ہر سماجی آتے صرف زکوٰۃ ہی ادا نہ کرو بلکہ قربانی کرو تو ہمیں کہ وہ لوگ جو جن کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا تو وہ اب تک نہیں ہو سکتی تو یہاں حمایت نے میرے سات اسلام سے حضرت کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا اور آپ اس کے شکرانے میں نماز ادا فرمائیں اور قربانی بھی فرمائیں یقیناً ان یقیناً شان یا آپ کا دشمن بل بڑا وہی بے اولاد ہے وہی بد نصیب ہے وہی میں اب یہاں ایک بات تو یہ قابل ہو رہی کہ آج دن وائی جو بہت بڑا سردار تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام امر ہے ایک بیٹے کا نام ایشام ہے اور دونوں بیٹے صاحب اولاد ہوئے جب کہ اللہ فرمانے ہیں کہ اے نبی آپ کا دشمن ابتر کہا ہے وہ خود مختلف لیکن ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب نہیں اب تر اس لیے کہ اس کے دو بیٹے ہیں اور دونوں صاحب اولاد ہیں لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے اپنے سلیم استعمال کی جائے تو اس کا اب تک ہونا واضح ہوگا اس لیے کہ دو بیٹے تھے امر اور شام دونوں ایمان لائے نبی علیہ افراد اسلام سے وابستہ ہوئے نبی علیہ علیہط اسلام کی دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے امر بن آس رضی اللہ کو یہ بہت بڑے جنرل بہت سے علاقے انہوں نے پتہ کیے مصر بھی انہوں نے پتہ کیا اور دوسرے بیٹے ہیشام وہ بھی دین کے کام کے اندر لگے رہے اور یہ دونوں بیٹے ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کی نسبت کو پسند کرتے تھے اپنے والد کی نسبت کو پسند نہیں کرتے تھے تو والد کا نام بلند کرنے کے بجائے کس کا نام بلند کیا نبی اقبال کا بلند کیا اس سے بڑا نصیب کیا ہوگا کہ اولاد بھی ہو لیکن اس کے نام کو بلند کرنے والی نہ ہو بلکہ اس کے نام کو بچانے والی ہو تو اس سے کے نصیب کون ہو سکتا تو یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس قدر دین سے تعلق ہوگا خیر کثیر سے تعلق ہوگا اس کا جب بد نصیبی اور محرومی سے انسان محفوظ رہے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی کثیر ہے اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بھی کثیر ہیں اور میں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی ایک سو بیس سطح ہوں گی آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکار جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی صفحیں چالیس ہوں گی اور ایک سو بیس صفحوں میں سے اسی صفحیں نبی علیہ السلام کی امت کی حضرت الما کہ میری امت میں ستر ہزار افراد وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں اب یہ ستر ہزار کی تعداد تو بڑی تعداد ہے جب حضرت نے یہ بات کی شاد فرمائی تھی تو اس وقت ظاہر ہے کہ تعداد مسلمانوں کی بھی نہیں تھی لیکن حضرت رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے انتہائی بصیرہ ادا فرمائی تھی اور سترہ مقامات قرآن مجید کے وہ ہیں جو مرضی اللہ کی تجویز پر وہ آیات آیا تو حضرت عمر علی اللہ عنہ کی تجویز پر ایک یہ بھی حکم نازل ہوا ہے کہ عمر علی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے یہ بات گزارش کی کہ حضرت ستر ہزار تعداد پر زہر تو بہت بڑی ہے لیکن امت کے لحاظ سے تعداد کم کیا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اس تعداد میں اضافہ فرمائے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے ضابطے میں تبدیلی نہیں کیا کرتے جو ہمارا حکم ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی لا تبدیل علی کلیمات اللہ کے اللہ کی کلیمات میں تبدیلی نہیں ہوتی فرمایا کے بات وہی ہے کہ ستر ہزار ہی ہوں گے لیکن ایک ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار ہوں گے اب یہ جو ستر ہزار ہوں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ میں سے ہوں گے اور جو بعد والے جو ان کی نسبت ایک ایک کے ساتھ ہوں گے تو وہی ہوگا جو صحابی رضی اللہ عنہ کے ایمان کا منکر ہوگا وہی ہوگا جو ان کو اپنا رہبر ماننے والا صرف ہمارے نبی علیہ السلاط والسلام کی نسبت سے ہم ایک دو رشید جو پڑھتے ہیں نماز کے اندر اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد کہ نبی علیہ السلاط والسلام کی آل سے مراد کیا ہے ایک واقعہ یہاں ہوا کہ ایک رات کی بات میں یہاں بیٹھا تھا ملتان کے بہت بڑے افسر ہیں انہوں نے مجھے افسر تھے اس وقت انہوں نے مجھے کیا کاریہ ایک اہم مسئلے پہ آپ کو گفتگو کرنی گے اگر آپ بارے ہوں تو میں آ جاؤں تو میں نے کہا تشریف لیا اور یہاں تشریف لائے تشریف لائے فرمانا یہ کہ میری پریشانی یہ ہے کہ آج ہمارے پنجاب کے جو بڑے تھے وہ تشریف لائے تھے اور جتنے ضلعی مختلف ضلعوں کے ذمہ دار ہیں وہ ہم جمع تھے تو ملتان کا میں ذمہ دار ہوں ضلع کا تو میں بھی تھا باقی دوسرے افراد دوسرے ضلعوں کے میٹنگ چل رہی تھی تو نماز ظہر کا وقت ہوا تو ہمارے جو پنجاب کے سربراہ کے چیف تھے وہ نمازی تو انہوں نے وقفہ کیا نماز کا بھی نماز پڑھ لی بڑی اچھی بات ہے لیکن ساتھ ایک بار ایک شوشہ بھی چھوڑ دیا ایک شوشہ بھی چھوڑ دیا شوشہ یہ چھوڑ دیا کہ دیکھیے کہ جو نماز کا دور شریف ہے اللہ مسلی محمد علی محمد یہ قرآن مجید سے ٹکراتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں ابو اللہ کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے جو حضرت کا چچا تھا تو عزیز ابھی ذخالی رشتے داروں کو کہتے ہیں تو لہذا جب ہم یہ درشی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے اسلام کے جو رشتے دار ہیں سب کے رحمت نازر فرما جس میں غلام بھی شامل تھی تو قرآن تو اس کے جہنمی ہونے کی خبر دے رہا ہے اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ورزی ہے جو مناسب نہیں تو صاحب فرمانے لگے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے تجزب کی کیفیت میرے جتنی بھی پیدا ہوئی لیکن میں نے ظہر کی نماز تو پڑھی ہے اس نے شیفٹ میں یہی پڑھا ہے لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو بہت سے لوگوں نے چیف صاحب کو خوش کرنے کے لیے کہا اگر آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہم نے یہ نہیں پڑھا تو ایک کہنے کا میرے یہ گڑبڑ تھی تو میں اس فکر میں تھا کہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ سے بارے میں گفتگو کروں بارہ تشریف لائے تو یہ گفتگو انہوں نے فرمائی تو میں نے ان کا جواب دیا یہی جواب دو ہزار دس کے میں گردی کی عدالت کے اندر پیش تھا تو فاضل جج صاحب نے مجھ سے وہاں سوال کیا یہی سوال تھا انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ فراط اسلام کی آل سے آپ کے نزدیک مراد کیا میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی آل سے مراد ہے نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے تو ہم یہاں جو دعا کرتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد پر احمد نازل فرما وعلا آل محمد اور نبی علیہ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے والوں پر بھی احمد نازل فرما تو نبی علیہ السلام پوری امت کے والد ہیں ہم سب حضرت کی روحانی اولاد ہیں اس لیے حضرت کے ازواج مطالعات کو رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید نے ایمان والوں کی امہات کہا ہے ماں کہا تو نبی علیہ الفاط والسلام امت کے روحانی والد ہوں گے تو حضرت ازواج مطالعات رضی اللہ عمیں تو نبی علیہ اللاط السلام کی آج سے مراد امت کے وہ تمام افراد جو حضرت کے روحانی فضل ہیں حضرت کے طریقے پہ چلنے والے ایمان رکھنے والے طریقے پہ چلنے والے وہ سب آج میں شامل ہیں تو باروں کا تعجب ہوا تو میں نے وہاں ایک بات بیان کی لیکن ایک حدیث آج میرے سامنے آئی اس وقت میرے سامنے نہیں تھی لیکن میں نے ایک بات قرآن مجید کے حوالے سے بیان کی عدالت میں بھی اور یہ جو افسر تشریف لائے تھے ان کے سامنے میں نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ نبی جین علیہ السلام اللہ تبارک مطالعہ کے حکم پہ اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں مصر سے بحیرہ کلزم عبور کیا تو حضرت موس علیہ السلام کے ساتھ جو افراد تھے ان کی تعداد تھی چھ لاکھ ستر ہزار اور فیون نے تعاقب کیا تو اس کی فوج کی تعداد تھی تیرہ لاکھ جب موسی نے بجن علیہ السلام بحیرہ کلزم کو عبور کر گئے اور فرعون کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو غلط کیا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ جواب رکھنا فرعون و انتم تنظرون کہ ہم نے آل فرعون فرون کو غلط کیا فرون کی آل کو غلط کیا تو میں نے کہا یہ جو تیرہ تھے یہ فرون کے چچا تھے ماموں تھے بھتیجے تھے بیٹے تھے کیا تھے تو یہ اکثر بھی فرمانے لگے اور صاحب بھی فرمانے لگے کہ اتنی تعداد تو بھتیجے کی اور بیٹے کی اور پوتوں کی اتنی تو نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا یہ سب وہ تھے جو فرون کے پیروکار تھے تو معلوم ہے کہ آل میں وہ تمام افراد شامل ہیں جو پیروکار ہیں اور اگر پیروکار نہیں ہے تو چاہے حقیقی بیٹا بھی ہو تو وہ آج سے خارج ہے جیسے قرآن نے لو احصاف اسلام کے بیٹے کو آل ہی نہیں بلکہ اہل آل عام ہے اہل مخصوص ہے مخصوص جو ہے یہ اہل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نو علیہ احتاہب سے کہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کے اعمال کیونکہ آپ کے طریقے کے مطابق نہیں اس لیے وہ آپ کے آہل میں شامل نہیں تو لہذا اہل تو مخصوص ہے جب بیٹا آہل سے نکل گیا اگر عمل اس کا والد کے نبی علیہ السلام کے طریقے کا نہ ہوا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں تو وہ حضرت کی عالم ہوں گے جو پیروی سے نکل گیا وہ آل سے نکل گیا تو ابو راحت کیونکہ نبی السلام کی پیروی سے نکل گیا تو اس لیے وہ حضرت کی حضرت کے عالم شامل نہیں ہے تو اس لیے اس ضرورت پاک کے اندر قرآن سے ٹکراؤ نہیں پائے جاتا تو میں حدیث یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو ایک حدیث میرے سامنے کے حوالے سے آ گئی کہ نبی علیہ اسلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے بغیر محمدی کلو تقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں وہ شخص ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ میری آل عالمی بھی ایسا اسلام میں یہ بات نہیں چاہتا ہوں دوبارہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ نبی الاسعت اسلام کی روحانی اولاد یہ الحمد للہ کثیر ہے تو حضرت ابتر نہ ہوئے کہ نبی اسلام کا نام آج دنیا کے اندر موجود ہے ایمان لائے گا کل میں شہادت پڑھے گا مسلمان ہے وضو کے بعد کل میں شہادت پڑھے گا رات کو سوئے گا صبح اٹھے گا کل میں شہادت پڑھے گا اور اذان ہے اللہ تبارک بتا رہا کہ توحید بلند ہو رہی ہے پاکستان کی اشادر کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے جو پڑھ رہا ہے نبی اسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے کیا دنیا میں اس بات کوئی لمحہ شاید ایسا نہ ہو جس میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی جہاں اذان ہو رہی ہے نبی اسلام کے اپنے گرامی بلند ہو رہا ہے اور قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ حضرت کا نام تو روشن ہے تو اس دوسرے افسر وہ ہیں جو نبی اصلاط اسلام کے دشمن ہیں نبی علیہ السلاط اب تک نہیں ہے تو روحانی اولاد کے ساتھ حضرت کی جسمانی اولاد جو ہے وہ بھی تصویر ہے اور کچھ اولاد حضرت کی جسمانی وہ ہے جو واقعی چلی آ رہی ہے اور کچھ وہ ہے جو حالات کے ساتھ بنتی بھی ہے ایک آدمی کا مقدمہ چل رہا تھا عدالت میں پیش ہوا اس نے کہا جی یہ کیا کہیں جی، میں سید ہوں اس نے کہا کہ جی، کوئی گواہ پیش کر تو سید ہوتا جی ہمارا لمبردار لمبردار ہے اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں واقعی ہے سید میرے سامنے بنا تو کچھ جو اولاد ہے وہ اس طریقے سے بھی چل رہی ہے لیکن حضرت کی جو واقعی اولاد ہے الحمدللہ وہ بھی آج دنیا میں کثرت کے ساتھ موجود ہے نہ ایک اشکال پیدا ہوگا میں بہت بڑے وہ کے درد میں تھا آج سے کوئی پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے تو فرما رہے تھے کہنے گئے کہ جن کو آپ سادات مانتے ہیں تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ نبی علیہ السلام کی آل نہیں بلکہ آل ابھی تعلیم کی آل نہیں ہمارے یہاں افراد تفریح بہت ہے تو بعض لوگ ہیں وہ بہت کچھ بنا لیتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو حقائق کا بھی انکار کرتے ہیں تو عالیہ بھی طالب نے اس لیے یہ احساسات ان کو کہنا مناسب نہیں اور ان کو اس لحاظ سے قابل احترام نہیں کہا گیا خلیفہ ہارون رشید جس نے سادات کو قاتل قتل کرایا اس اندیشے میں کہیں میرے اقتدار میں یہ رکاوٹ نہ بنے تو اس نے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا حضرت چیف جسٹس تھے اس کے دور کے اندر حضرات اگر یہ بات یہ ہے کہ اولاد یہ ہے یہ اولاد جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے بیٹی سے تو نہیں چلتی جب بیٹی سے نہیں چلتی تو نبی اسلام کے بیٹے سے تو اولاد نہیں ہے تو کہ نبی اسلام کی بیٹی سے چلنے والی اولاد کو نبی اسلام کی اولاد کیسے شمار کیا گیا تو حضرت امام دوسرا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید اس بات قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے اس وجہ سے اس کو ان کی حضرت اولاد شمار کیا جائے گا کیوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک بتا رہے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آل عمران عمران کی اولاد کہا ہے تو عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دادا نہیں تھے ان کے تو والد نہیں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں تو اگر عمران جی کے نواسے کو عمران کی اولاد شمار کیا جا سکتا ہے السلام کے نواسے حضرت کی اولاد کیوں نہیں شمار کیا جاتا جس ٹھیک ہے وہ لاجواب ہو گیا کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کی جو طریقے یہ پختہ ہے تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج مریت والل کی جو نسل ہے وہ بھی الحمد للہ دنیا میں موجود ہے جسمانی نسل بھی موجود ہے روحانی نسل موجود ہے نہ روحانی نسل کو اس دین سے وابستہ افراد کو مٹانا ممکن ہے نہ حضرت کی جسمانی اولاد کو ختم کرنا ممکن ہے اللہ اللہ الرحیم سورت القافرون ہے یہ کا القافرون ہے اس کا شانول یہ ہے کہ کفار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے بڑے سردار تھے یا انہوں نے ابو طالب کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ مل جل کے رہنا چاہیے ایک جگہ پہ رہنا پھر ایک دوسرے ساتھ مخار پر جس میں یہ اچھی بات نہیں ہے اتحاد بین بین کیفیت جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ایسا کریں کہ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ایسا کریں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں ایک سال ہم آپ معبود کی پوجا کر لیں یا یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے معبود کی پوجا نہ کریں ہمارے بتوں کی پوجا نہ کریں صرف آپ اپنے برکت والے ہاتھ آ کے ہمارے بتوں کو لگا دیں بس ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں نبی علیہ السلام السلام نے جو جواب نہیں دیا جو حضرت تو بغیر وہی کے ساتھ نہیں فرماتے اللہ کا بار بتا لیں گے اس کا سنا دیں کل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں یا یو ہلکا کی فرمایا جین اسلام آپ واضح طور پہ فرما دیں ان کے خطاب کا اے کافی لوگ کہ ایسا نہیں ہو سکتا اب یہاں اللہ تبار بتا رہے ہیں ایک مسئلہ دور حاضر کا واضح فرما دیا دور حاضر کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کافر کو کافر بھی نہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو پھر کس کو مسلمان کو کافر کہنا چاہیے جی کافر کو کافر نہیں کہیں آپ شیوں کو کافر کہہ رہے تھے آپ کادیانیوں کو کافر کہہ رہے تھے تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے پھر کیا ضرورت ہے اس کی نعرہ لگانے کہ بھائی یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ کے ساتھ اتحاد پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا کفر ظاہر نہ ہو چھپ جائے تو جہاں ایسی کوئی جماعت ہو جو اپنے کفر کو چھپانا چاہے مسلمانوں کے اتحاد کے ذریعے سے تو وہاں لازم ہو گیا کہ ان کو کافر کہا جائے علانیہ طور پر تاکہ کوئی مسلمان دھوکے میں نہ رہے کہ یہ کافر نہیں ہے ان کے بارے میں شہ کی گنجائش پیدا نہ ہو ان کا کفر جو ہے وہ کھول کر بیان کرنا چاہیے تو اسلام آپ اعلان فرما دیں یا ہے کافی لا آبدو میں عبادت نہیں کرتا ماں تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا ان تم نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ماں آپ کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارا معبود اور میرا معبود اور تمہارا میرا اتحاد کس بات سے ولا آبھی تم ما ابت ہوں نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم نے عبادت کی کہ آپ اب بھی نہیں کر رہا آئندہ بھی میں نہیں کر سکتا آئندہ کے بارے میں بھی تمہیں یہ فہمی نہ رہے کہ میں تمہارے معبود کی بات کروں گا ولا انت معبدون ما عبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے تم نہیں کرو اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہم ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور نبی اصلاح ہمارے کہ نہیں تم میرے معبود کی عبادت کر نہیں سکتے کہ تم میری معبود میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہم کرتے ہیں اضرف ہمارے نہیں تم نہیں کرو گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ و تعالیٰ کی عبادت مشروط نہیں اور اللہ کی عبادت وقتی اور عارضی کی نہیں تو ایک دن کر لی جائے دو دن کر لی جائے تین دن کر لی جائے وہ اللہ کی عبادت نہیں اللہ کی عبادت وہ ہے جو خالی قدم ہو اور جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو نہ عبادت کرنے والے کے عقیدے میں ملاوٹ نہ عبادت کرنے والے کے عمل میں ملاوٹ نہ عبادت کرنے والے کی نیت میں ملاوٹ تو ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے تو خالص عبادت ایک اشارے یہ ہے دوسرے اشارے تمہیں چاہیے فرمایا کہ معبود بھی مختلف ہیں ہمارے اور ہماری عبادت کے طریقے بھی مختلف ہیں نہ عبادت نہ معبود ایک نہ عبادت کے طریقے ایک تو معبود بھی مختلف عبادت کے طریقے بھی مختلف لہذا تمہارا ہمارا دینی اتحاد کیسے ہو سکتا ہے ہاں کفار کے ساتھ جو ہے وہ دنیاوی اتحاد تو ہو سکتا ہے دنیاوی معاہدے تو ہو سکتے ہیں لیکن دینی اتحاد کسی کافی کے ساتھ نہیں تو ہمارے لکم دین حکم والی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین تو دین کے ایک معنی تو دین کے ہیں اور دین کے ایک معنی جذبات کے تو یہاں لکھن دین حکم والی دین میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری جزا میرے لیے کہ میں جو کام کروں گا اللہ اس کی جزا مجھے دیں گے اور جو تم شرک کرو گے اس کی جزا یعنی اس کا پتلا اس کی سزا تمہیں ہوگی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور میں نے تمہیں پیغام دوسرے معنی دین کے ہیں تو رقم دین و کم والی یا دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے یعنی تم اپنے باطل دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے سچے دین کو تمہارے لیے کیسے چھوڑوں تو ایک سچے دین کو کیسے چھوڑے گا ہے یہ سورج کی جہاں تک فضیرت کا تعلق ہے نبی اسلام فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے اس کے پٹ کے سویا کر یہ شرک سے بیزاری شرک و پخر سے بیزاری کا اظہار ہے اور ساتھ یہ بات بھی بنائی کہ یہ سورج یہ سورج جو ہے یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے تو اس سورج کا پڑھنا چوتھائی قرآن کی تلاوت کے برابر حج اللہ تبارک و عطا ہو اس لیے کوشش ہو کہ یہ رات کو پڑھتے اس کے بعد یہ صورت نسل ہے بسم اللہ الرحمن رحمٰن الرحمٰ نسل یہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی مکمل صورت سب سے پہلے صورت میں فاتحہ نازل ہوئی اور مکمل صورت جو سب سے آخر میں ہے سورت میں نثر نازل ہوئی اس کے بعد آیات پر نازل ہوئی ہے لیکن مکمل سب کوئی یاد نہیں قرآن مجید میں سب سے پہلے سورت عالت کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد سورت الفاتحہ یہ مکمل سورت نازل ہوئی پھر سورت المزمل کا پہلا رکو نازل ہوا تو اس طریقے سے تحریر چلتی رہی تو آخری صورت جو مکمل آخری صورت نازل ہوئی صورت الناصر ہے اس کے بعد پھر مکمل صورت تو کوئی نازل نہیں ہے لیکن آیات نازل ہوئی ہیں الوم اکمل الرقم دین یہ حج کے موقع پہ نازل ہوئی اس کے بعد جسور توبہ کی آخری دو آیتیں نازل ہوئی پھر اس کے بعد سب کے آخر میں نبی علیہ السلام اسلام بصورت الباقرہ رکو نمبر اڑتیس کی آخری آئے وقو یوگن تو یو نفی روا تم متوقع کلو نفی ماتا سبن وہم لاج اسلم سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تو یہ سورج یا سورت الملاق یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی اور اس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے اس میں جا نبو ہوا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی وطف اور فتح آئے گی نسل یہ مطلب حاصل کرنے کا نتیجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مسرت اور فتح یہ نتیجہ نتیجے کا حصول نتیجے کا حاصل ہونا ہے کہ جس وقت اللہ کا بار بتا اپنی نصرت نازل فرمائیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ مکہ مکرمہ کو فتح فرمائیں گے واری تنات اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو یا تو علونا وہ داخل ہوں گے پی جی لائی اللہ کے دین میں افواجن گروہ در گروہ تیزی کے ساتھ یہ داخل کہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی آپ کی حقانیت کچھ واضح ہو جائے گی اور اس بات پھر یہ لوگ گروہ در گروہ شامل ہوں گے فتح مکہ کے موقع میں اسلام جب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ جو افراد تھے وہ دس ہزار تھے اس کے ایک مہینے بعد یہ رمضان مبارک میں غزوہ ہوا ہے غزہ مکہ اس میں تعداد حضرت کے ساتھیوں کی دس ہزار اور اس کے ایک مہینے بعد شوال میں جو حضرت نے غزہ حنین فرمایا اس میں حضرت کے ساتھیوں کی تعداد دس سے بارہ ہزار اس سے اگلے سال ایک سال بعد نو ہجری میں غزہ تبوک فرمایا اب تعداد بارہ ہزار سے تیس ہزار اور تبوک سے اگلے سال حضرت نے حج فرمایا حضرت رقات کی تعداد تیس ہزار سے کم ہوتے ایک لاکھ چالیس ہزار فرمایا کیا آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ داخل ہوں گے دین اسلام کے جب یہ گروہ در گروہ داخل ہوں تو پھر آپ کیا کریں پھر آپ یوم تقبیر کے نام پہ یوم منائیں اس میں جو جشن ہو اور جو لہویات ہوں اس کو اختیار کریں کی فساد تصویر بیان کریں بھی ہم ربی کا اپنے رب کی ہم کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے باتے کی حیثیت سے نبی علیہ السلام اونٹ پہ سوات تھے اور نبی علیہ السلام اللہ کے آگے عجز و انتصار اس قدر فرما رہے تھے کہ آپ کا سر مبارک کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے اور اللہ کے ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ اندر داخل ہوئے ہیں اور جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے حضرت نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد آٹھ رقط نماز ادا فرمائی شکرانی فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تصویر بیان کریں اپنے رب کی ہم کے ساتھ بھی بس آپ تصویر بیان کریں کہ ہم ربی کا اپنے رب کے ہم کے ساتھ وقت کا ہو اور بخش چاہیں اس پہ انہو کان توابا یقیناً وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اب نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ آپ استفاد کریں آپ بخش ہیں اور نبی علیہ السلام السلام نے خود بھی فرمایا کہ میں روزانہ ستر بار سے زیادہ استفاد کرتا ہوں حضرت رضی اب نمبر تو میں حضرت کے ساتھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت استفاد کے کلمات ادا فرما رہے ہیں تو میں نے ان کا شمار کیا تو ایک مجلس میں سو ایک میں دو سو کا لکھاتے ہیں رب فلی اور صبح علیہ کا انتر طواب الغفور تو یہ کلمات حضرت پڑھ رہے تھے تو اسی طرح استغفر اللہ الحي القيوم واتوب رہے اسی طرح نبی علیہ السلام کو معمول تھا کہ ہر نماز سے جب فارغ ہوتے تھے سلام کہتے تھے تو ایک بار اللہ کو فرما دیتے تین بار اس اللہ کرتے اب نماز تو عبادت کے اور نبی علیہ السلام عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اصطف اللہ فرما رہے ہیں جب کہ اللہ تو غیر مناسب کام کے بات کرتے ہیں تو جب اصطرف اللہ نماز کے بعد اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ اے اللہ کہ تیرے حکم کی تعبیر تو کی ہے لیکن جو تیری بندگی کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کرتا جب نبی علیہ صاحب و سلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تیری بندگی کا حق نہیں ادا کر سکا میں اور آپ کی شمار کہ اپنی نماز سے ہم نازاں اپنی نیکی پہ ہم نازاں ہماری تو عبادت ہی ایسی ہے جو قابل گرفت ہے اگر اللہ یہ سوال فرما لیں کہ تو تو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر تیرا خیال کہاں کہاں گھوم رہا تھا تو کیا جواب ہے تو یہاں جو اسلام کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے حضرت تو گناہوں سے پاک ہے تو یہ جو استغفار کا حکم ہے ایک تو اس لیے ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں اگر گناہ ہیں تو گناہ معاف ہوں گے گناہ نہیں ہے تو درجات دراصل اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ جب اللہ کے نبی کے لیے استغفار کا حکم ہے تو پھر امت کو کس قدر استغفار کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ استغفار کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا چیز حاصل ہوگی وہ ہے مغفرت یہ ایک بات بڑی میں اہم حصہ کہ جب اللہ کے حضور استغفار کریں گے تو اس کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوگی مغفرت اور لغت کے اندر مغفرت کے معنی ہے چھپا دینا اس طریقے سے چھپا دینا کسی چیز کو کہ اس کی کوئی اس کا کوئی جز اس کا کوئی پہلو کسی کو دکھائی نہ دے اس کو تو سے کہ اللہ کا بار بتا رہا ہے جب گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو اللہ مقصد فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں کہ وہ گناہ کسی طور پر کسی انداز سے کسی پہلو سے اس کا کوئی جز نظر نہیں آتا جب کوئی جز نظر نہیں آئے گا تو پھر سزا کس بات سے تو یعنی یہ سزا سے معافی ہوگی تو مفیت کے معنی ہے اس طریقے سے چھپا دینا سن گناہ گار کے لیے مغفرت کیا ہے اور اللہ کے نیک بندے معصوم انبیاء علیہ السلام کے لیے مغفرت کیا ہے بس یہ ایک بنیادی بات ہے اس کو اگر ذہن میں رکھ رہے ہیں تو معاملہ بالکل واضح ہوگا اس میں پیدا نہیں گناہ گار کے لیے مغفرت یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو چھپائیں گے کس سے مخلوق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہ کو مخلوق سے چھپا دیں یہ ہے مجھ جیسے گناہ کار کے لیے مقصد اور اللہ کے معصوم بندوں کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے چھپاتے ہیں میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ گناہ چھپاتے ہیں اور ان کو گناہوں سے چھپاتے ہیں کہ ان سے گناہ چھپاتے ہیں یعنی گناہ ان کی طرف آ نہیں سکتا اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتے جو اس سے زیادہ چلے تو معصوم جو ہیں وہ گناہ ان سے چھپتے ہیں کہ وہ گناہ کی طرف جا نہیں سکتے اور گناہ ان کی طرف آ نہیں سکتے دیکھیے سر یوسف کے اندر اللہ نے نوادشاہ کرالاری کا نتفی کو سو تو وہاں یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جس بات عزیز علیہ کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے ہٹایا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے گناہ کو یوسف علیہ السلام سے ہٹایا کہ ہٹایا خود کو جاتا ہے جو کسی طرف کا رخ کیے ہوئے ہو اس کو ہٹایا جاتا ہے تو معلوم بھی نسیہ اسلام کا رخ گناہ کی طرف نہیں تھا گناہ حضرت آ رہا تھا اللہ نے اس آتے ہوئے گناہ کا رخ یہ ہے معصومیت تو فرمایا کہ وقت کب یہ ہو کہ آپ اللہ کا کو وطالعہ سے پکری چاہیں تو نبی علیہ السلام السلام کی شان کے لحاظ سے کیا ہے کہ گناہ سے پوشید کی یہ اللہ کا و تعالیٰ آپ کی اس معصومیت کو برقرار رکھیں اور گناہ آپ کے قریب ہی نہ آنے اور امت کے لیے مقصد یہ ہے مجھے سے گناہ گار کے لیے کہ گناہ چھپ جائے تاکہ گناہ جہاں مخلوق کے سامنے ظاہر نہ ہو اور اس پہ کسی قسم کی سزا نہ ہو فرمایا کہ ان کا نہ یقین اللہ خوب تو قبول فرمانے والا ہے فرمایا کہ افلا یتوبون اللہ فروغ نہ اللہ تو غفور ہے رحیم ہے بہت بخشنے والا جہت سہم والا ہے کہ اے نادانو کس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو اور اللہ سے توبہ کیوں نہیں کر لے اور اس سے اپنی بخشش کیوں نہیں طرف کر لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بار بار پکارتی کہ اللہ کی طرف بڑھو اللہ کی رحمت کی طرف بڑھو فرمایا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اگر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک اگر ہر انسان ایسا ہو جائے یا اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سمندر کی جھاگ سے بڑھ جائیں جسم کے مسام سے بڑھ جائیں آسمان کے ستاروں سے بڑھ جائیں زمین کے ذرات سے بڑھ جائیں ایک ایک انسان اس قدر گناہ گار ہو اور یہ سارے انسان کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے اخلاق سے توبہ کر لیں اللہ کی رحمت کا صرف ایک جھونکا ان تمام کے گناہ کو مٹانے کے لیے اس کے بعد سورت اللہ بسم اللہ ابی و تب کہ سورہ کوسل میں اللہ قبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی کامیابی اور دشمن کی ناکامی بیان فرمائی کہ اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا اس کے بعد یہ صورت القافر کہ جس میں یقین کامل ہوا جب یقین کامل ہوا تو کافر کو للکارا ہے جب رب اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی للکاٹتا ہے اس کے بعد اللہ رہے ہیں سورہ ناصر میں نبی علیہ و سلام کا جو شان و شوکت عطا فرمائی اس کے اظہار کی صورت فرما دی اور یس اللہ نے نبو اسلام کے دشمن کی ناکامی اور ہلاکت کو بیان فرمایا ہے یسرۃ اللہب ہے اور اس میں لاحب خلاف موجود ہے اس میں ذکر ہے اسلام کے فیٹ ابو لاہب کا یا اللہ کا بار بتا دیں جب حکم دیا نبی پاک وسلم کو کہ آپ اپنے جو رشتے دار ہیں ان کو ڈر سنائیں پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ اعلان نہیں فرمانا اور نبی علیہ السلاط اسلام نے خفیہ دعوت کی ہے اور دوسرے مرحلے میں یہ صورتحال ہوئی کہ حکم ہوا کہ آپ اس کا اعلان فرمائیں لیکن اپنے قبیلے اور اپنے خاندان اور اپنی برادری کو دین کی دعوت دی مرحلہ بتدریج نبی علیہ السلاط اسلام کو ایک صفحہ پہ وہاں الفاظ فرمائے عام طور پہ یہ طریقہ کار تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی یا کوئی خطرہ پیش آنے والا ہوتا تو اس بات کوئی آدمی جو ہے وہ سفا پہ کھڑا ہوتا کپڑے اتار دیتا کپڑے اتار کے آواز لگاتا علیہ اقراط اسلام نے کپڑے تو نہیں اتارے لیکن حضرت نے آواز پیسے لگائی وا سبا کہ جس کے معنی ہیں سب جمع یہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو بہت بڑی بات ہے جو حضرت نے دی کہ بھائی خبر ہے جمع ہو گیا تو غزل ہوگا میں تم سے یہ بات کہوں ایک پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے کیا تم میری بات مان لو گے لشکر تو نظر نہیں آ رہا جب لشکر نظر نہیں آ رہا تو کیسے مانیں گے اور پھر یہ معمول تھا آج کل تو آلات کا دور ہی اس زمانے کے اندر تو جانور بھی ہوشیار ہوتے تھے کہ جب کوئی لشکر لڑائی کے لیے نکلتا تھا تو گرد جمع ہو کے ان کے اوپر پر اٹھتے تھے کہ یہ جا کے آگے کہیں لڑیں گے اور ہمیں خوراک ملے گی تو آلات کی وجہ سے ہم بھی ذہن ہو گئے اگر یہ سمجھ آئے کہ ترقی ہو گئی میں ایک بات ایسے دادی سے لوگ اپنے میں پیار کر رہا ہوں کہ میں بیٹھا تھا میں نے ایک حساب کتاب میں ٹوٹل کیا ٹوٹل کیا تو میں نے اپنے ساتھ زیادہ ساتھ سے یہ کہا میں نے کہا یہ ٹوٹل چیک فرما اچھا میں کیلکولیٹر لے کے آ رہا میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے یہ ٹوٹل کیا ہے بغیر کیلکولیٹر کے تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیلکولیٹر کیلکولیٹر لائے گا اب یہ حالات ایسے ہو گئے تبدیلی پیدا ہو گئی کہ اب حالات کے ذریعے سے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو اسی طریقے سے جانوروں میں بھی وہ اثرات انسان والے منتقل ہو رہے ہیں ان میں بھی وہ صلاحیت نہیں رہی اب بیچارے جانوروں کو بھی پتہ اس وقت رہتا ہے کہ جب لاچت بڑی ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے جب ہماری خوراک یہاں موجود ہے نہیں تو پہلے وہ پہلے ہی سے ساتھ ساتھ جب لشکر کے اوپر گرد اٹھتے تھے تو دور سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس پر ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی کہ یہ اوپر اٹھتے ہوئے پرندے یہ اس بات کو ظاہر کر دے کہ لشکر آ رہا ہے مقابلے تو اس کے لیے جو شہر والے ہوتے تھے وہ اپنا انتظام کر لیتے اب یہاں کوئی گد وغیرہ تو سی اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو حضرت پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کو مان لو تو جواب تو یہی تھا کہ کیسے مار لیں گے سامنے کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی کیسے مار لیں لیکن نہیں وہاں یہ حضرات کھڑے ہوئے اور انہوں نے عجیب جملہ کہا کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا اس لیے ہم یقیناً آپ کی بات نہیں کبا ہے کہ پھر میں تمہیں ایسے عذاب کی خبر دے رہا ہوں جو عذاب تمہیں نظر نہیں آ رہا اور یہ عذاب آخرت کا عذاب ہے جب حضرت نے یہاں توحید کی دعوت دی تو ابو لاب جو حضرت کا چہتا تھا یہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو نبی علیہ السلام کی کتنی محبت تھی دو مثالیں تھے کہ جس وقت نبی علیہ السلام وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس کی لونڈی جن کا نام سویبہ تھا رضی اللہ عنہ انہوں نے جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ نبی السلام بدائش ہوئے وہ دوڑتی ہوئی گئی ابو لاب کی لونڈی تھی اور ابولاب کو خبر دی کہ سردار آپ کے ہم بھتیجا پیدا ہوا ابو لاب کو یہ سن کر نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر پہ اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے انگلی سے اشارہ کر دیا کہ اثر یہ خوشی تھی اس کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی لیکن کس کی خوشی تھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں اس کو خوشی تھی محمد بن عبداللہ کی اس کو نبی علیہ السلام کی رسالت کی خوشی نہیں تھی اس کو نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی تھی وہ عید میلاد النبی والا تھا نبی اسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بھی تھا جو ایک محبت کا اظہار محبت کا دوسرا اظہار کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ پیدا ہوئے انتقال ہوگی ایک بیٹی پیدا ہوئی زینب رضی اللہ عنہ پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی پھر تیسری بیٹی پھر چوتھی بیٹی پہلی بیٹی جو بڑی بیٹی تھی ان کا رشتہ طے ہو گیا خالہ کے ہاں ان کے شور ہوئے غلاق رضی اللہ عنہ تو وہ بات میں من لائیں ان کا رشتہ طے ہو گیا اب ابو الحاب کو یہ فکر تھی کہ میرے بھتیجے کی یہ بیٹیاں ہیں تو ان کا کیا ہوگا تو یہ بیٹیاں چھوٹی تھیں اس کے لڑکے بڑے تھے اس نے اپنے دو بیٹے اتبا اور اتبا کا کا نکاح کیا ہے نبی خان کی دو بیٹوں نے ساتھ یہ بھتیجے کی محبت کی وجہ سے رقیہ رضی اللہ ہاتھ کا نکاح ہوا ہے اتبا کے ساتھ اور ام قسم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے خطاب الطعبہ کے ساتھ اس کی نہیں ہوئی جب نکاح ہوا تو بچیاں چھوٹی تھیں نکاح ہو گیا یعنی یہ اس کو محبت تھی نبی علیہ السلام سے نہیں اپنے بھتیجے جب نبی علیہ السلام السلام نے یہ اعلان فرمایا تو یہ غلام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا کہ تب اللہ الحاظہ جمع کرنا کہ تیرے لیے تباہی و بربادی ہو اس فضول کام کے لیے تو نے ہمیں بلایا جمع کیا نبی علیہ السلام جواب کیا دیتے کہ وہ واطع خروقی خلوقی ناظرین حضرت خلق عظیم پہ پیدا کیا گئے تو نبی علیہ السلام السلام خلق عظیم پر سے جواب نبی السلام نے نہیں دیا اللہ نے جواب نہ دیا فرمایا کہ ہلاکت نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے حضرت کے لیے تو راحت ہی راحت ہے ہلاکت تو اس بد نصیب کے لیے ایک صحابی ہیں حضرت طارق محاربی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان لانے سے پہلے ایک یہ جو بازار لگتے ہیں جیسے آپ کے ہاں جمعہ بازار اتوار بازار فلاں بازار ایسے عرب میں بھی بازار لگتے ہیں تو ایسے ایک بازار تھا میں میں آیا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگے آگے چل رہا ہے اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے ایوہ الناس لا الہ الا اللہ لوگو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ اور اس کی وجہ سے کامیابی حاصل کر لو کہا کہ اس آدمی کے پیچھے ایک لمبا ترنگ ترنگا حسین و جمیل آدمی جس کا چہرہ شولے کی طرح سے چمک رہا تھا اس کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ آگے اس اعلان کرنے والی کی پنڈیوں پہ پتھر مارتا ہوا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں اس کی بات مت سننا یہ میرا بھتیجا ہے اور پاگل ہو گیا یہ سارے محاذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آگے والا کون ہے یہ پیچھے والا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ آگے والا ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت فرمایا اور جو پیچھے جا رہا ہے ان کا حقیقی چچا ہے اور یہ ابو لہب ہے تو نبی علیہ السلام سے یا وہ محبت تھی یا جب حضرت نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو محبت اس میں کبھی ہوئی نفرت میں اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ جاؤ نبی علیہ اللاد مسجد حرام میں بیٹھے ہوں اعلانیہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر اب نبی السلام تشریف فرما تھے یہ دونوں آئے خطبہ نے تو خیر اتنی بات کی کہ میں نے طلاق دی اور اطیبہ جو تھا اس نے طلاق بھی دی اور نبی اسلام کے چہرے مبارک پہ چھوکنے کی کوشش کی نبی احساط اسلام کی زبان مبارک ایک جملہ نکلا ہے اللہ مسلی تعلیم میری خلا دکھ کہ اللہ اپنے درندوں میں سے اس پہ کوئی درندہ مسلط کر بس حضرت کا فرمانا تھا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے اگر خود الفاظ ادا نہیں کرتے اللہ الفاظ ادا جب یہ واپس گئے ابو اللہ نے پوچھا کیا کر کے آئے ان کہا کہ ایسے ہوا ہے اور ایسے نہیں کیا کہا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ باپ کے سامنے فخر کے اظہار کرتا ابو اللہ پہ مخالفت کے باوجود بھی کب تاریخ تعریف گئی کہنے لگا کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی ذائقہ جانے والی نہیں سفر میں چلتا تھا اپنے ساتھ رکھتا تھا بول کے شام کے سفر میں گیا کوشش یہ ہوتی تھی کہ رات کو پڑاؤ کسی آبادی میں ہو تو ایک رات ایسی آپ پڑی کہ ان کو ویرانے میں ٹھہرنا پڑ گیا جب ویرانے میں ٹھہرے تو اب اس نے کہا اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جو اونٹ تھے اونٹوں کا دائرہ بنایا اس دائرے کے اندر جو یہ آدمی تھے ان کا دائرہ بنایا سونے کے لیے تو اس دائرے کے بیچ میں یہ اتربا کے سونے کا انتظام کیا لیکن وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا ایک شیر آیا اس نے اونٹوں میں سے کسی اونٹ کو کچھ نہیں کہا باقی انسانوں میں سے کسی کچھ نہیں کہا وہ سیدھا پوچھتا ہوا آیا ہے اسی کی کتن توڑی اور گیا پہلے احساس اسلام کی بات پوری ہو گئی اور اس ابو الحاق کی ہلاکت جو ہے وہ کیا ہوئی ابو اللہ کی ہلاکت یہ ہوئی یہ غزوہ بادل کے سات دن کے بعد یہ خود غزل باد میں شریک نہیں ہوا جل کے مارے غزل باد میں خود شریک نہیں ہوا اور یہ بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جینگے وہ ماریں گے قربانی کسی اور کی لگے گی تو یہ خود نہیں کیا دن ہی شام ایک آدمی ہے جو اس کا مخلوص تھا اس نے کہا کہ میری جگہ پہ تو چلا جا یہ قرض میں چھوڑتا ہوں تو آج دن ہی شام اس جگہ پہ شریک ہوا تو یہ حضرت بازی کے سات دن کے بعد ایک متعدد بیماری میں مبتلا ہوا بعض لوگ کہتے ہیں چیچک کا شکار ہوا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تعاون کی بیماری ہو گئی جلدی نکل آئی اور اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں لگتے تھے کہیں یہ بیماری ہمیں نہ چھو جائے تو اس کے آگے کھانا بھی رکھتے تھے تو کھانا پھینکتے تھے اس کے آگے سات دن کے بعد مر گیا جب مر گیا تو اس کی لاش کے قریب نہیں آتے تھے گھر والے تین دن تک لاش پڑی رہی بدبو اٹھنے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا عذاب ہے تو لہذا اس کے لیے کوئی اس کی لاش کو اٹھانے کو تیار نہیں تھا حقشی غلاموں کو بھاری معاوضہ دیا گیا لمبے لمبے بانس ان کو دیے گئے ایک گڑا کھودا گیا اور ان حقشیوں نے اس بانس سے اس کو ٹوکرے لگا لگا کے اس گڑھے میں ڈالا یہ ہلاکت ہوئی دنیا کے اندر تو اللہ کبار وطالعہ نے یہ بات فرمائی کہ تبت علی راہی مح ہلاک ہو گئے ابولان کے دونوں ہاتھ طبا اور خود بھی ہلاک ہوا اب دونوں ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اندر جو قوتیں ہیں وہ دو ہیں بنیادی طور پر نظری قوت عملی قوت فیصلہ کرنا عمل کرنا تو تو ہمارے نظری قوت ہاتھ جو ہے یہ قوت کی علامت ہے نظری قوت اور عملی قوت اس کی دونوں قوتیں تباہ کی عقیدہ بھی برباد عمل بھی برباد بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ عقیدہ خراب ہوتا ہے اعمال صحیح ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اعمال خراب ہوتے ہیں عقیدہ صحیح ہوتا ہے اعمال خراب ہوتے ہیں تو یہ ایسا تھا جس کا عقیدہ بھی خراب تھا جس کا عمل بھی خراب تھا تو اس لحاظ کے اس میں دونوں قوتوں کی ہلاکت تیار دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کہ دنیا کے لحاظ سے بھی برباد ہوا آخرت کے لحاظ سے بھی برباد تو ہوا کہ نہ کام آیا اس کے اس کا مال وبا کا سب اور نہ اس کا کمانا اس کی کمائی اس کی اولاد جو انسان کی تربیت اور محنت کا ذریعہ ہے تربیت اور محنت کی صورت ہے یہ اولاد جو اس کے کام نہ آئی تو انہوں نے بھی اس کے تنخواہ بھی دینا دوبارہ اس کو نہ کیا اس کو اٹھائے بھی اور اس کے ان تین بیٹوں میں اس کے تین بیٹے تھے ایک کا نام اتبا ہے ایک کا نام اطیبہ ہے ایک کا نام محتب ہے اطیبہ جو دوسرا بیٹا تھا یہ تو مارا گیا راستے میں جس کا واقعہ میں کیا باقی دو بیٹے بڑا اور چھوٹا اتبا اور محتب یہ دونوں ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ یہ دونوں ایمان لائے کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی یہ تو دنیا کی ہلاکت ہو گئی کہ سید اللہ نار ذات اللہ ان قریب آنکھ میں داخل ہوگا کون سی آنکھ میں ذات اللہ میں شعلے والی آنکھ اور اس کو بھی ابو لہب جو کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے اس کا چہرہ شعلے کی طرف سے چمک رہا تھا تو یہ ابو لہب یہ کنیت ہے اس کی اس کا نام عبد العضا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یہاں بیان نہیں فرمایا عبد العزا اس لیے بھی بیان نہیں فرمایا کہ عزا ایک دیوی کا نام تھا یہ مشرکانہ نام ہے اس اس لیے کو ویسے بھی بیان نہیں فرمایا تو ابو جو یہ اس کی کنیت ہے اور مناسبت کی ہے یہاں تو یہ ابو لہب تو یہاں اس کی کنیت تھی ابو لہب اس کو اس لیے کہا کہ اس کا چہرہ شولر طرح چمک رہا تھا اور اللہ نے اس کو ابو لہب کا اس نسبت ہے کہ یہ شورے والی آگ میں ڈالا جائے اس لیے اس کو ابو لہب کا تو یہ جو کنیت ہوتی ہے یہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اولاد کی نسبت ہے تو کبھی یہ نسبت سے ہوتی ہے اور کبھی یہ کسی کمال یا خوبی کی وجہ سے ہوتی ہے مثال کے طور پہ ابن الصبیر یہ لفظی معنی ہے راستے کا بیٹا اب راستہ کوئی بیٹ اولاد نہیں جنتا کہ اس کا کوئی بیٹا ہو تو ابن سبیل مسافر کو تو یہ بصفی کلیت ہے اسی طرح چاند کو کہا جاتا ہے ابن اللہ رات کا بیٹا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب مٹی کا باپ تو آپ کے کسی بیٹے کا نام مٹی نہیں تھا تو ابو تراب اس لیے کہا کہ ہزاریہ آجودی والے تھے زمین پہ لیٹ جاتے جب اسلام تشریف لائے تو مسئلہ نظیم میں فرش پہ اس اور فرش جو تھے وہ کچے فرش ہوتے اس پہ لیٹے ہوئے تو مٹی لگی ہوئی تھی حضرت کے جسم پر ہونا ہے کہ ابو تراب کھڑا ہو جائے تو یہ آجودی سے نسبت رکھنے والے کہ اس مقوم کے اندر ان کو ابو تراب کہا ابو تراب کہا اسی طرح حضرت ابو بکر سید عنہ کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا ان کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ باکر کے معنی پہل کے ہوتے ہیں ابو باکر ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والا اور ہمارے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مخالفین نے بڑا پروپنڈا کر رکھا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا تو ابو حنیفہ حنیفہ کا باپ بیٹی سے پوچھ پوچھ کے مسائل پڑھاتے تھے تو اس لیے ان کا ان کی کلیئر ابو حنیفہ ہے تو حنیفہ حضرت کی بیٹی نہیں تھی حضرت کی اولاد میں صرف ایک بیٹا ہے اس کا نام حماد ہے اس کے علاوہ حضرت کی کوئی اولاد نہیں ابو حنیفہ یہ وسطی کلیت ہے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ یکسوئی اختیار کرنے والا اس نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں تو بہرحال یہاں اللہ تبار وطالعہ نے ابو لاب کی کنیت بیان فرمائی تو ہمارا ان قریب وہ شولوں والی آپ میں داخل ہوگا کہ وہ نہیں داخل ہوگا تو میں ومرا آتو اور اس کی بیوی حمال الحطب ایندھن اٹھانے والی کہ اس کی بیوی کا جو نام ہے وہ اروا ہے علی واؤ یہ اروا اور اس کی جو ہے ام جمیل ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حمالت الحطب ایندھن اٹھانے والی کہا ہے تو کہا کہ یہ کانٹے اور لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی راستے میں دکھاتی تھی اور پھر یہ کہ ہمارت الحطب کے معنی محاورے کے اعتبار سے ہوتے ہیں چغل فور چوگڑی چوگڑی کرنے والی تو یہ چوگڑی کھانے والی کہ یہ بھڑکاتی تھی ہو گیا کہ جہنم کے اندر ابو لہب بیٹھا ہوگا کہ جہنم کے اندر ابو لہب بیٹھا ہوگا جل رہا ہوگا یہ سکھاڑ میں بھی ہوگا تو یہ آئے گی کہ وہ اشیاء جو آپ کو مزید بھڑکانے والے ہوں گے وہ آپ کے اس پہ گرائے گی جیسے شوہر کو بھڑکاتی تھی دنیا کے اندر طرح جہنم کی آپ بھی اس پر اس پر اپنے شوہر پر یہ بھڑکائے گی تو میں جی دیا حب مسد اور اس کی گردن میں رسی ہوگی مضبوطی والی مسجد جو ہے یہ کھجور کے ریشے کو کہتے ہیں تو اس سے مضبوطی سے جو بنی ہوئی رسی ہے صاحب سے یہ اس کی گردن میں ہو اس کے بعد یہ صورت الخلاق ہے سورہ اخلاق کے بارے میں یہاں یہ بات کی کہ یہاں میں اپنے علاقے کے اندر خاص تو ایک دن یہ بھی کئی سال کی بات ہے پرانی بات ہے مغرب کی نماز کا وقت تھا کو مہمان تھے ہم مسجد میں آئے تو مسجد والوں نے مہربانی فرمائی تو مجھ سے فرمایا حضرت آپ آئے تو ہیں اس میں سے آپ نماز پڑھا دیں تو میں نے نماز پڑھا دی رمضان بارہ کا مہینہ تھا اس سال کے بعد نماز مغرب پڑھا دی میں تو میں نے اس میں نماز مغرب میں صورت یہی لاحق پڑھی جب لام پڑی تو فردوں سے پھارے ہوا سنتیں پڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سرگوشیں شروع ہو گئیں میں لوگوں کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا لیکن بار بار میرا ذکر اور میرا اشارہ بارہ میں سمجھا نہیں میں نماز سے فارغ ہوا چلے گی اگلے دن پتہ چلا کہ رہی حضرت کمال کر دی جی، انہوں نے سورہ اللہ کو نماز میں پڑھنا منع ہے اور انہوں نے نماز پڑھا دی صلی اللہ بھائی کیوں منع ہے اس لیے منع ہے کہ یہ نبی علیہ اسلام کے چچا کا ذکر ہے اور نبی اسلام اسلام کے چچا کا ذکر ہو جہنم ہونے کا اور اس کا ذکر کرے ایک مسلمان نماز کے اندر میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ذکر فرمایا تو کس کے لیے ذکر فرمایا کہ اگر اس کے ذکر کے اندر کوئی ایسی بات کی تو اللہ تعالیٰ قرآن جی میں اس کے ذکر نہ ہیں یا نبی علیہ السلاط والسلام نے اس کو قرآن سے خارج کر دیا ہو یا حضرت نے اس کو نہ پڑھا ہو یا نماز تراغی کے اندر لاحق ختم میں نہ آتی ہو کسی مسلط میں جب ایسی کوئی بات نہیں رکھتی نماز میں پڑھنے میں اس کی ممانعت کیا ہے تو اس طریقے سے ہمارے یہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم نے اپنے اشتہار سے ان کو اختیار کر رکھا تو یہ صورت الاخلاص ہے صورت الاخلاص کا جہاں تک شان نظور کا تعلق ہے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ آپ ہمارے معبود جو بڑے بڑے قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے ہیں ان کے طرف توجہ نہیں تو ان کے جواب توجہ سبھی جوڑیاں فرماتے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو رب ہے وہ کسی قیمتی اس سے زیادہ ہمارے معبودوں کے مقابلے میں کسی زیادہ قیمتی چیز سے بنا ہوا ہے تو جو آپ کا معبود ہے وہ کون سی دھات کا بنا ہوا ہے اور کون سے پتھر کا بنا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام السلام نے تو اس کا جواب نہیں فرمایا اللہ تعالی نے یہ صورت نہ جہاں تک اس صورت کی فضیلت کا تعلق ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تہائی قرآن مجید کے برابر ہے حضرت نے فرما دیا یہ تہائی قرآن مجید کے برابر ہے یعنی سورت یہ اخلاص پڑھیں گے تو تیسرا حصہ قرآن پڑھنے تلاوت کرنے کا عجر جو ہے یہ ملے گا لیکن ہم نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں ایک دن کے بعد میں صبح کے دس کے فارغ ہوا فارغ ہو کے میں سے باہر کو نکلا تو باہر کھڑا تھا جب حضرات جو تشریف لاتے ہیں جب وہ جانے لگتے ہیں تو ان سے مسافر کی سعادت حاصل کرتا ہوں میں کھڑا تھا کہ ایک نوجوان آیا اس نے کہا کہ حضرت ایک درخواست ہے میں لوگوں کو میں کہیں کہ یہ خاتم چاہیے اب میں حیران میں نے کہا یہ بات تو سمجھ جا رہی ہے کہ وہ یوں کہتا ہے یہ ختم پڑھانا ہے تو بچے بھیج دیں تو میں ان سے یاد کر دیتا بھائی ہمارے ہاں تو بچے نہیں جاتے کہیں ختم پڑھنے کے لیے تو میں اسے معذر کر لیتا تو انہوں نے کہا یہ ختم چاہیے یہ چاہیے والی بات میری سمجھ میں نہ آئی میں نے جب پوچھا میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھا نہیں ختم چاہیے کہ کیا مانی کہنے کا کوئی ختم یہاں پڑھا ہوا ہو آپ کے پاس ہو آپ نے دے دیں ہمارے کسی والد کا یا کسی اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے چاہیے میں نے کہا کہ یہ کہنا کہ جو مل جاتے ہیں ختم اس لیے ہم حاضر ہوئے شاید بھی ختم نہیں نے کہا ہم تو ذخیرہ نہیں کرتے دوست نہیں ہے وہ تازہ پڑھتے ہیں اور تازہ ہی منتقل کرتے وہ چلا گیا اب مجھے ایک اپنا کیونکہ مزاج ہے تحقیق کا یہ کہ یہ کیا ہے اب میں شو میں لگا اور میں نے ادھر ادھر سے معلومات کی تو پتہ چلا چڑھ جیسے پہلے دیکھیں خود پکانی پڑتی تھی پھر پکی پکی ملنے لگی تو اسی طرح ختم بھی پڑھے پڑھے ملنے لگے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گئے جا کے چیک حضرت ختم تھے جو دو ختم ہیں تین ختم بس اس کے بعد یہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھا کے لمبی چوری گفتگو فرمائی اور وہ ختم منتقل ہو گئے پانچ سو سات سو یہ اس وقت کا ریٹ ہے آج کا پتہ نہیں چلے تو لہذا وہ دیے اور ختم لے کے چلے گئے میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ ان کو کام کوئی نہیں ساتھی تھے آج کل تو نہیں ہے سر اس وقت میرے ساتھی تھے ان کو کام کوئی نہیں آج بھی کوئی کام نہیں اس وقت کوئی کام نہیں دسوائے آوارہ چلتی دیے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے میں نے ان کے ذمہ لگایا میں نے کہا یہ معلومات تو لوگ یا ختموں کا سلسلہ کیا ہے انہوں نے ایسے ہی ختم بیچنے والے ایک صاحب سے تعلق گانٹھا ان کے پاس جا کر بیٹھنے لگے ایک آدمی آیا اس نے کہا جی ختم چاہیے انہوں نے کہا کتنے نے کہا دو نے کہا ہاں کفا کی باتیں ہیں ہی دو ہمارے پانچ سو روپئے کے حساب سے ایک ہزار دوست نے دیے انہوں نے ختم کر جی وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آ گئی اس نے کہا کہ حضرت تین ختم چاہیے انہوں نے کہا جی ہاں ہیں پانچ سو کے حساب سے پندرہ سو روپئے تو اس یہ ابھی تھوڑی دیر میں مل جاتے ہیں تھوڑی دیر مل گئے اب اس نے کہا اس نے کہا وہ اللہ کے بن گئے ابھی جو دو لے کر گیا پاس تو ختم کوئی نہیں تھا اب تو نے جو ہے وہ تین ختم کہاں سے جمع کر لیے اس نے کہا تو بھی بھولا ہے اور تین بار جو اخلاق پڑھنے سے ایک قرآن کا سواب ملتا ہے تو لہذا تین تین چھ اور تین نو بار میں نے سے اخلاص پڑھ لیے اور تین ختم ہو گئے تو یہ نبی علیہ السلام کے فرمانے تجھے اعتماد اب ہم بھی اشتہار کرتے ہوئے نئے سے نئے راستے زیر دنیا پہ پر ہے زیر ہم کیوں پیچھے رہے ایک صاحب یہاں کچھ عرصہ سعودی عرب میں رہے یہ میں اس کا علم تھا یونیورسٹی میں پڑھ سکتا اور ساتھ جو تھے میرے کلاس فیلو تھے تو کچھ اچھا سعودی عرب کر کروا پڑتا مجھے کسی نے بتایا کہ یہ واپس جب سے آئے ہیں تو یہ فجر نماز نہیں پڑھتے بس وہاں کی تھکاوٹ کو زیادہ ہو گئی ہوگی تو جانی پوری کر رہے ہیں ہم سعودی نماز نہیں تو میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا اللہ کے بندے اتنے مقدس مقام پہ اتنا اچھا رہ کر آئے ہو اور نماز فجر کی رہ رہی ہے تو اس میں مہربانی کہنے لگے آپ کی کمال کر یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ حرم شریف کی ایک نماز لاکھ نماز کے برابر ہے اتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہوں کہ پشتوں اور نسلوں کو کافی ہو گئی ہیں نماز تو لہٰذا یہ میں جو باقی نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ بھی اضافی نمازیں پڑھ رہا ہوں اصل تو نمازیں میری کتنی وہ آپ شمار تو کریں یہ کتنی ہو گئی میں نے ان سے کہا کہ ایک ہے تعداد کا پورا ہونا ایک ہے فضیلت کا حاصل ہونا تو لاکھ گنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ لاکھ نمازیں ادا ہوں گی نماز تو ایک ادا ہوگی آج لاکھ نمازوں کا ادا کیا جائے گا اللہ کی اس کی رحمت تو بہرحال ہم نے یہ اپنے راستے نکالیں گے اور یہ راستے کب نکلیں گے یہ راستے اس وقت نکلیں گے جب ہم اہل علم سے رابطہ نہیں کریں گے اور اپنے فہم پر اعتماد کریں گے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو غیر مقلدیت ہے یہ باب الفتن ہے یہ فتنوں کا دروازہ ہے کہ جب اعتماد کریں گے محقق اور مشرحد اور علماء اور پر اہل حق پر اللہ زما یا صادقین اور جب صارقین کی صحبت میں رہیں گے تو گمراہ سے بچیں اور جب یہ دعویٰ ہوگا تو میں ہی حضرت سب کچھ ہوں تو پھر گمراہی میں کسی قسم کی گنجائش نہیں رہے گی تو پوری پوری گمراہی میں انسان گرے گا نبی علیہ اجزا اسلام نے ایک دستہ روانہ فرمایا کسی مہم پر وہ دستہ گیا تو ان کے جو امیر تھے وہ نماز جب پڑھاتے تھے تو ہر نماز کی ہر جاہی میں پرانی مجید کا مجید کا بھی پڑھتے تھے سب اخلاق کے ساتھ پڑھتے تھے اب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے بنایا کہ میں ایسے نماز پڑھوں گا تو ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر امام بدل لیکن امیر وہی تھے نماز ان کے پیچھے پڑھنی جب واپس آیا تو نبی علیہ سے نے عرض کیا گھر یہ ان کا یہ معمول تھا کہ یہ اخلاق صرت پڑھتے تھے حل تک تو نبی علیہ السلاط اسلام نے ان سے پوچھا کیا کرتے فرمائے کہ حضرت مجھے اخلاق سے محبت ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا حضرت ہمارے تجھے مبارک ہو یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی نبی علیہ السلاط والسلام ایک سفر سے واپس تشریف آ رہے تھے کہ حضرت نے مدینہ منورہ کی طرف دیکھا کہ رخ تھا حضرت کا مدینہ منورہ کی طرف دیکھا کہ مدینہ منورہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی حضرت کو تعجب ہوا تعجب تو ہونا تھا کہ نبی علیہ السلام کا وجود اکثر انوار و تجلیات کا ذریعہ ہے اور حضرت تو یہاں سفر میں ہے اور انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے مدینہ منورہ کے اندر تو جب اسلام تشریف لائے نبی لائق نے فرمایا ان سے پوچھا کہ یہ جو نواز تجلیات کی بارش ہو رہی ہے مدینہ مرورہ میں اس کا سبب کیا ہے جو حضرت آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو مشہور ہیں خلیفۃ المسلمین تھے تو ایک حضرت معاویہ مزنی ہیں سترہ حضرات ہیں صاحب کرام گھروں میں جن کے نام معاویہ تو یہ حضرت معاویہ مزنی مزن قبیلے کے یہ ہیں معاویہ مزنی ان کا انتقال ہو تو نبی علیہ السلام پوچھا کہ معاویہ جی کی انوار ہے جنیات کی بارش ہو رہی ہے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال پر آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور یہ ان کے نزول کے انوار اور ان کی تجربات نبی اسلام نے پوچھا کہ اس کا کام کون سا کام تھا جس کی وجہ سے یہ انوار و تجریات کی بارش اور فرشتوں کا نزول میں یہ حضرت سرد اخراج بہت پڑھا پھر پوچھا کہ حضرت کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائیں تو فرمایا کہ ہاں میں تو نماز ضرور پڑھوں گا تو اب نبی علیہ الفراط والسلام حاضر نازر ہوتے تو زبان جنازہ بھی پڑھا لیتے آپ سفر میں بھی ہو جاتے ہاں اللہ نے حاضر نازر فرمایا اس طریقے سے کہ جب اسلام نے اپنے پر مارا اور جنازہ جو وہ حضرت کے سامنے آیا نبی علیہ ساط السلام نے یہ نماز جنازہ پڑھائی یہ نماز جنازہ غائبانہ تھی حاضرانہ تھی ہاں اگر آپ میں بھی اللہ نے کرامت رکھی ہے کہ آپ میت کو اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی بے شک پڑھتے چلے جائیں اور آپ کی نماز جنازہ غائبانہ اس انداز کی ہوتی حضرت مولانا صدر رحمۃ اللہ علیہ حیات کے تو اس وقت میں اخبار میں جنگ اخبار میں یہ خبر چھپی تھی اور حضرت کے پاس وہ اخبار محفوظ میں نے دیکھا تھا اب پتہ نہیں کے پاس ہوگا وہ تو اس نے کہ میاں چنو کے علاقے میں غیبانہ نماز جنازہ کا اعلان ہوا تو لوگ جمع تھے ایک گراؤنڈ کے اندر نماز جنازہ غیبانہ ہو رہی تھی تو اتنے میں ایک بس آئی اور ایک آدمی نوجوان بس میں لٹکا ہوا تھا کا ہجوم تھا تو وہ اترا اس نے دیکھا یہ تو سارے اپنے ہیں اب اس کو کیسے پتہ چلا کہ اپنے ہیں اس لیے کہ سارے گاڑی والے تھے اور سارے ننگے سر تھے تو اس لیے ظاہر ہے معلوم ہو گیا کہ اپنے ہم مسئلہ کی تو نیچے اترا گنگائی جمع ہے تو ظاہر کسی کام کے لیے جمع ہوں گے تو اس نے آ کے پوچھا کیسے اس نے کہا کہ بھائی ہمارے دو ساتھی کشمیر میں شہید ہو گئے تو یہ ان کی یہاں غیبانہ نماز جنازہ ادا کرے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ دو ساتھی کون سے ہیں پندرہ کے فلاں فلاں چک کا کا بیٹا فلاں دوسرا فلاں چک کا فلاں کا بیٹا فلاں انہوں نے کہا ایک تو میں ہوں دوسرا پچھلی بس سے آ رہا ہے تو بارہ یہ عجیب بات ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ ان کے نزدیک ہے جن کے مسلک میں یہ جملہ ذہن تحقیق فرمائیں جن کے مسلک میں شہید کی نماز جنازہ ہے ہی نہیں ان کو یہ اعتراض ہے کہ احناف شہید کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں جبکہ شہید کی نماز جنازہ ہے نہیں اور وہ جن کے مسلک میں شہید کی نماز جنازہ نہیں وہ شہرات کی نماز جنازہ رائے پڑھ رہے ہیں تو یہ تبدیلی کیوں ہے یہ تبدیلی محض چندے اور تشدید کے لیے دوبارہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ اسلام نے صورت اخلاق کی جو فضیلت بیان فرمائی اس میں ایک فضیلت یہ دی کہ حضرت نے فرمایا کہ جو دس بار صورت اخلاص پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں اور ہمیں جو بیس بار پڑھ لیں اللہ اس کے لیے دو محل تعمیر ہیں اور جو تین تیس بار پڑھے اللہ تین محل تعمیر فرماتے ہیں تو حضرت نے دس بیس تیس کا ذکر فرمایا جس سے میں نے مکمل رضی صاحب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ عرض کیا کہ حضرت اس طرح تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے کہ تم پڑھنے والے بنو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور نبی علیہ السلم کی یہ عادت مبارک کی حضرت رات کو جب آرام فرما ہوتے تو یہ صورت اخلاق صورت اور صورت الناس یہ ایک بار پڑھ کے اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم کرتے کہ یہ اپنے مبارک ہاتھ کو یہ جسم پر پھر دوبارہ اسی طرح یہ تین سوچنے میں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے اور اس کو پھینکتے پھر تیسری بار ایسا کرتے نبی علیہ الفاق اسلام جن دنوں تکلیف میں تھے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت کی وجہ سے کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے فرمایا کہ میں پڑھتی تھی اور نبی علیہ السلام کے جسم اثر پر دم کرنے کی بجائے یا اپنے ہاتھ پہ دم کرنے کی بجائے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور حضرت کے ہاتھوں کو ان کے جسم کہتے تھی اس لیے جو برکات حضرت کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی اس سے ایک مسئلہ بڑا مسئلہ آج کے دور کا حل ہو گیا کہ جن لوگوں کے نزدیک دم شرک ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام کا عمل یہ ہے کہ رضان رات کو دم فرما کے آرام فرما ہوتے تھے اور عائشہ اللہ عنہ نبی علیہ السلام پر دم کر رہی ہیں اور بعض لوگوں کو یہ ہے کہ اگر اپنے آپ پہ تو کم کیا جا سکتا ہے دوسروں پہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ حضرت رضی اللہ عنہ جو ہے یہ دم فرما رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ دم کیا جا رہا ہے تو یہ سورہ اخلاق ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید جو ہے یہ بیان فرمائی ہے تو اخلاق رات بجے آخری دو صورتیں ہیں ان کے گفتگو ان شاء اللہ ہوگی پانچ منٹ کے بعد ان شاء اللہ تو اس اکرام میں حضرات ہمارے یہاں مہمان حضرات فرمائے ہیں منٹ چاہیے 当年那个，当年那个，差不多。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. na daga sun mahu sallam ta kaya zama Allah ta kai baba ta fara namaz da kuci Thank you.

حسان کے مل مو جب ماں تعلیم میں رو کی رو जब आलिए ताइफ में रंगी रूपे रूपे अर्शों पे फरिश्तों के दिल पे जोड़नी होगी अर्शों पे फरिश्तों के दिल पे जोड़नी होगी ش آج آبل اچھا تانو میرے موی آ می می مے مل گ مدین چل آگے شانے بیلے ہر آ مدین آگے مو

सलाम एक बात Thank you. آپ کے سپاہی تھے تھے دین کے سائی سے دونوں بھائی بھائی تھے جین کے سپاہی تھے دین کے مدائی سے علی مائیے دونوں بھائی بھائی تھے آپ کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے تھے تھے سید سید دونوں دونوں بھائی بھائی بھائی بھائی دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دین دین اسلام اسلام کے کے اپنا سب کچھ قربان کر گئے دشمن آتی طوفان بن چڑھ گئے دشمن دین اسلام کے آتی طوفان بن چڑھ گئے دونوں میں تیمان تھا بہت اعتماد تھا دونوں یار چاہے دو کے سدائی تھے دونوں میں ساتھ یہ کماد دونوں یار چاہے دوا کے سپاہی سے سید نہ دونوں بھائی بھائی سے سید نہ دونوں بھائی بھائی سے پیار کا دونوں پیاروں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا پیار کا دونوں پیاروں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا اوپر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑا اوپر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑا دونوں یار پاؤ کا چاندار وفادار کام کرو کو بے آگرے کی لانے سے یار گان وفادان کام کرو نام کی لانے سے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے علی ہو تہ تھے سبائیت کا نہیں چھ کوئی سبائیت کا نہیں کوئی بغاوت دونوں بے بس بے خبر سے ان کی تھی جت دونوں بے بے بس خبر سے ان کی بھی شرارت کافروں کی چال تھی جو باعث کی تال تھی ورنہ وہ تو آپس میں سراپا پہل پائی تھے کافروں کی چال تھی جو باعث کی تال تھی ورنہ وہ تو آپس میں سراپا پہل پائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی وہیں بھائی بھائی تھے سیدنا علی دونوں بھائی بھائی تھے پاتے پتم دنیا تیری قیادت کے چاہتے ہیں کہنے کاتے دنیا تیری قیادت کے کیا کہنے اوپر پہ بھاری تیری پیاری چاند کے کیا کہنے اوپر پہ بھاری تیری پیاری چاند کے کیا کہنے کافروں پہ آویاں سید نام آریا الٹ لیے سواریوں کے جس نے دفت جاری سے کافروں پہ آویاں سید نام آریا الٹ لیے سواریوں کے کے سب سے تھے تھے تھے سپاہی دین ہوتائی سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے بہریا اسلام کے پانی کون بھجا پانی

ابن ابی سفیان کی سپاہی سے آپ کے تھے آقا کے تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاوی دونوں باہی بائی سے موہی بائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص پہ گفتگو رہی تھی کہ اس صورت میں خالی اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا موضوع بیان کیا گیا ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے صورت صورت القوثر ہم نے پڑھی اس کا نام القوثر ہے اور وہ لفظ اس صورت کے اندر موجود صورت القات اس صورت کے اندر موجود ہے صورت النسف اس صورت کے اندر موجود ہے صورت الاحق کا لفظ صورت میں موجود ہے اور اس کا نام صورت اخلاص ہے لیکن پوری صورت میں اخلاص رس موجود ہے تو اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا ملاوٹ سے آمیزے سے پاک رکھنا تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا حقیقی تصور بیان کیا گیا اور اس بات کی دعوت دی گئی کہ اپنے عقیدے کو ہر قسم کی حامر سے پاک رکھا جائے جہاں تک اس وقت کی فضیرت کا تعلق ہے اس سے گفتگو ہو رہی تھی نبی علیہ السلام وسلام فاضل کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رقط میں صورت القاترن پڑھتے تھے دوسری رقط میں سرت الاخلاص پڑھتے تھے القاتر اور اخلاص یہ دو صورتیں ایسے ہیں جیسے کہ لا الہ الا اللہ کی ترجمانی القاتر یہ لا الہ ہے اور صد الاخلاص الا تو اس لیے اس میں یہ مناسبت ہے اس کا اہتمام فرماتے تھے اور اس کے علاوہ نبی الساط والسلام نماز بیسر میں پہلی رقط میں صورت العلیٰ پڑھتے تھے دوسری رقط میں صورت القاتون پڑھتے تھے اور تیسری رقط میں صورت الاخلاص پڑھتے تھے نبی علیہ والسلام کے بارے میں چودہ صحابہ کرام رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ نماز دیسی کی پہلی رقط میں صورت العلیٰ دوسری میں صورت القاصر اور تیس میں صورت السلام پڑھیں وہ روایت جس کو دس حضرات صاحب کرام رضی روایت کریں تو اس کو اسی طرح قطعی کہتے ہیں جیسے قرآن مجید کی آیت کرتی اور یہاں چودہ صاحب کرام رضی اللہ عنہم ہیں جس بات کو روایت کر رہے ہیں اور کوئی روایت اس کے مقابلے میں اگر ہو بھی تو خبر واحد ہوگی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جب کہ ایسی کوئی روایت ہے نہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ جب حضرت تین رکعتیں پڑھتے تھے تو پہلی رقط میں صورت العلیٰ دوسری میں صورت القافرون تیسری میں صورت اخلاق پڑھتے تھے اور جب ایک رقط پڑھتے تھے تو اس میں فلاں صورت پڑھتے تھے تو ایسی کوئی روایت ابھی کی کسی کتاب میں موجود نہیں تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا جو مبارک معمول تھا اور تین رقط نماز الفت پڑھنے کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین جو نبی علیہ السلام کی گھر کی نماز کو سب سے زیادہ جاننے والی تھی وہ فرماتی ہیں کہ نبی اصلاط اسلام کی جو رات کی نماز ہوتی تھی وہ چار رقط اور تین رقط چھ رقط اور تین رقط آٹھ رقط اور تین رقط دس رقط اور تین رقط اور ایک روایت میں بارہ رقط کا ذکر آتا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں اسلام پڑھتے تھے چار رکعت اور ایک رکعت چھ رکعت اور ایک رکعت آٹھ رکعت اور ایک رکعت دس رکعت اور ایک رکعت بارہ رکعت اور ایک رکعت اگر نبی علیہ السلام نماز ایک رکعت پڑھتے ہوتے تو پھر روایت کیوں ہوتی حضرت کا معمول چار رکعت اور ایک رکعت چھ رکعت اور ایک رکعت لیکن فرمایا کہ چار رکعت اور تین رکعت چھ رکعت اور تین رکعت آٹھ رکعت اور تین رکعت دس رکعت اور تین رکعت تو معلوم ہوا کہ نبی اسلام کا جو معمول تھا وہ تین رقط نماز بہتر اب یہ کہ دو رقط کے بعد سلام پھیرنے کا بات ہے ایک رقط علیحدہ پڑھنا تو یہ بات حضرت نے فرما دی کہ نماز اللہ وقت سے شروع ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ پہ ختم ہوتی ہے جب دو رقط کے بعد سلام پھینک دیا تو نماز تو ختم ہو گئی اب جو ایک رقط پڑھ رہے ہیں وہ علیحدہ نماز ہوگی اس میں شامل نہیں ہوگی اور ورثہ امام محمد کے اندر یہ روایت موجود ہے ابن مسعود مسور رضی اللہ عنہ سے بغیر کہ ایک رقط کی نماز نماز نہیں ہوتی پھر یہ بات کی قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے معراج کے لیے تو حضرت جبر اسلام نے فرمایا کہ حضرت جہاں اترے نماز پڑھیں اسلام نے اتر کے نماز پڑھی اور دو رقط پڑھی تو راستے میں مختلف مقامات پر جبر اسلام فرماتے رہے کہ حضرت اترے نماز پڑھیں اور نبی علیہ السلام اتر کے وہاں دو رقط نماز پڑھتے رہے تو انہوں نے دو رقط پڑھنے کا حکم نہیں دیا انہوں نے کہ نماز پڑھیں تو حضرت نماز پڑھتے رہتے جب تک کہ خود جب اسلام نہ کہتے کہ حضرت بس آپ بس کریں اب آگے چلیں تو لیکن نبی علیہ السلام اسلام نے دو رقط نماز ادا فرمائی کیوں اس لیے کہ حضرت اللہ سے گزار کیے جا رہے تھے اور راستے میں رکنا گوارا نہیں تھا اس لیے تعمیر حکم یہ فرمائی تو مختصر ترین صورت اختیار کی اگر ایک رقط کی نماز نماز ہو سکتی تو نبی علیہ السلام ایک رکعت پڑھتے دو رقط پڑھتے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک رقط کی نماز نماز نہیں ہوتی اور جو حضرات نماز روز ایک رکعت پڑھ رہے ہیں انہیں اپنی نماز پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی نماز واجب کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے جہاں تک ہے دو رقط کے بعد سلام پھیرنے کا تعلق ہے اس کی تو میں نے بات وضاحت عرض کر دی اور بعض لوگ جو ہے وہ دو رقط کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں تین رقط تو پڑھتے ہیں لیکن ایک ہی قادے کے ساتھ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا اشارے گرامی موجود ہے کہ ہر دو رقط کے بعد تشہد ہے جب ہر دو رقط کے بعد تشہد ہے تو اس میں فرض کی نماز بھی شامل ہے سنت بھی شامل ہے اور ویکی شامل ہے یہ حضرت نے فرمایا ہوتا کہ ہر دو رقط کے بعد تشاہد ہے نماز کے سوا تو حضرت نے نماز کے سوا نہیں فرمایا تو پھر یہ قانون تمام نماز کے لیے ہو تو اس وقت میں اللہ تبار بتا رہے ہیں فرمایا کل این اسلام آپ فرما دیں وہ اللہ اللہ یکتا ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے وہ چار باتوں کو ظاہر کر رہا ہے پہلی بات یہ کہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ جس کو پیغام دیا جائے اور حکم دیا جائے کہ آگے سنا دو اس کو نبی کہ تو یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے دوسری بات یہ ہے کہ لفظ کل یہ دو نقطے والے خواب کے ساتھ اور عربی زبان میں کاف کتاب والے کے ساتھ یہ آتا ہے کل وہ کل ہے یا کل ہے اور اس کل کے معنی ہیں کہ آپ کھائیں اور کل کے معنی ہے آپ فرمائیں کہ دونوں میں کس قدر فرق ہے تو اس سے اشارتاً یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تجوید کا سیکھنا یہ لازم ہے اگر تجوید نہیں سیکھیں گے تو قرآن مجید کے حرفوں کی ادائیگی میں فرق کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی میں تبدیلی پیدا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تجویز کا سیکھنا یہ ضروری ہے تیسری بات جو اس سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کل آپ فرما دیں تو جو بات آپ نے فرمانی ہے وہ اس کے آگے کی بات ہے تو حضرت کو چاہیے تھا کہ حضرت کل نہ فرماتے اللہ آٹھ فرماتے لیکن نبی علیہ السلام نے کل بھی ساتھ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جیسے نازل ہوا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں نہ نبی علیہ السلام نے تغیر و تبدل کیا ہے نہ حضرات صاحب کرام رسم تغیر و تبدل کیا اور چوتھی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صرف وہی آیات سنانی تھیں جن سے پہلے کل ہے یا قرآن مجید پورا سنانا تھا تو نبی علیہ السلام نے پورا قرآن مجید امت میں منتقل فرمانا تھا تو پھر بعض کے شروع میں قل ہے اور بعض کے شروع میں قل نہیں تو جن کے شروع میں قل ہے اس کی وجہ کیا ہے تو وہاں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نہ کسی زمانے کا کوئی فتنہ ہے جس کے لیے اس کی طرف اشارہ اس میں پایا جاتا ہے اتنے لفظ قل فرمایا کہ اس بات کو زیادہ نمایاں فرما دیں تاکہ لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوں جیسے کہ کل انما نما نہ ہوں کہ اپنی بشریت کو زیادہ واضح کر کے فرما دیں تاکہ آپ کو کوئی امتی گمراہ نہ ہو کہ اپنی بد نصیبی سے گمراہ ہو جائے تو اور بات ہے لیکن اس کے لیے گمراہی کی گنجائش نہ ہو تو اسی طرح سے یہاں بھی لفظ فل ہے کہ تاکہ اللہ کی توحید کو پوری طرح واضح فرما دیں تاکہ کوئی امتی شرک میں مبتلا نہ ہو اور اگر وہ اپنی بد نصیبی سے مبتلا ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے تو کیا کل نبی آپ فرما دیں کہ اللہ وہ اللہ ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ کس چیز سے بنا ہے وہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے وہ پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کس کو کہتے ہیں اللہ وہ ہے کہ جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اور باقی سب اپنے ہونے میں اس کے محتاج نہیں اس میں تمام کمال والی صفتیں کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور وہ ہر ایپ نقص اور زوال سے پاک فرمایا کہ احد یکتا ہے کہ یہاں واحد نہیں فرمایا احد فرمایا واحد کہتے ہیں جو قیمتی کے اعتبار سے ایک ہو اور احد کہتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے ایک ہو جو مرکب نہ ہو جو آمیزہ نہ ہو جو مجموعہ نہ ہو جس کا تجزیہ نہ ہو سکے جس میں مماثلت نہ ہو جس میں مشاکلت نہ ہو اب یہ الفاظ میں نے استعمال کیا ہے مشافلت نہ ہو یعنی جس کی کوئی شکل و صورت نہ بن سکے مماثلت نہ ہو کسی اور چیز جیسی اس کے اندر کیفیت نہ پی جاتی ہو اس کو عہد کہا ہے تو اللہ وہ ہے کہ جو ان تمام کیفیات پہ پاک ہے اللہ سمجھ کہ عام ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن سمجھ کس کو کہتے ہیں سمجھ کہتے ہیں اس کو کہ جس کو مقصود بنایا جائے اور جس کے سوا کوئی مقصود نہ ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور اتنا مضبوط ہو کہ کوئی اس میں کسی قسم کی مداخت نہ کر سکے تو دوسرے لفظوں میں سمجھ سے مراد وہ ذات ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور کوئی اس کی محتاجی سے باہر نہ ہو سماعت لم یلی اس نے نہیں جنا ولم اور وہ نہیں جنا گیا ولم یق الرحو فکون احد اور نہ ہوا اس کی برابری کرنے والا کوئی ایک اب اس میں متعدد اشارات ہیں لیکن میں اپنے سامنے بھی اور دائیں بائیں بھی گھومنے والوں کو دیکھ رہا ہوں اس لیے میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک بتا دے کہ جو یہاں توحید بیان اس سوالے سے ایک بات کہ بعض لوگ ہیں جو اللہ و تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور دور حاضر کے اندر وہ بھی ہیں جو جز مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ہمارا کہ یہ عیسائی پادری ایک بڑے عظیم پا کے اندر آیا اور ایک علاقے کے اندر اس نے آ کے بیانات کیے اس علاقے کے اندر علماء اتفاق کی بات ہے کہ کم تھے یہ تو آج کا دور ہے نا کہ ہر شخص مشتحل ہے مشتحل سے کم کوئی نہیں تو اس نے آ کے بیان کیا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا اللہ کا بیٹا ہونا بیان کیا اور چیلنج کیا کہ کوئی مسلمان عالم آئے اور مجھ سے مناظرہ کرے اس بارے میں تین دن تک وہ کیری کرتا رہا تو عالم اس وقت اتفاق کے بعد اس علاقے میں موجود نہیں تھا اللہ اپنے دین کا کام کس طرح سے لیتے ہیں تو ایک تندوری ساٹھ باسٹھ سال کا تین دن تک یہ اعلان سنتا رہا اس کے بعد وہ آ گیا اور نے کہا پادری جی آپ میرے سوال کا جواب دیں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر کتنی ہوگی اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا ازل وہ زمانہ جس کا آغاز نہ ہو ابد وہ زمانہ جس کا اختتام نہ ہو تو اللہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں اجل ابد کو تو میں جانوں نہیں مجھے گنتی میں بدلا تو لو یہ اللہ کی عمر ایک سال ایک لاکھ سال کہا کہ ایک لاکھ سال میں اس نے بیٹا جنا ایک اور میری عمر ہے ساٹھ سال کی میرے بیٹے ہیں دس اس نے لاکھ سال میں ایک بیٹا جنا اور وہ بھی ایسا کمزور جو سوڑی چڑھ گیا میری عمر ہے ساٹھ سال اور میں نے دس بیٹے میرے ہیں اور ایک ایک بیٹا ایسا ہے جو تجھے تھپڑ مارے تیرا رخ پھیر کے رکھ دے پھر اس کے معنی ہے کہ تیرے معبوس سے تو میں زیادہ مضبوط اور قوی ہو گیا اب وہ لاجواب اس کا جواب کوئی نہیں یہ بات حضرت مولانا یعقوب نانوسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی جو دارالعلوم جو بن کے پہلے صدر المدرسین تھے حضرت میں بات پیش کی گئی حضرت میں کہ واہ اللہ تیری بے نیازی کیا اس سے ایسی بات کی اگوا دی جو بڑے سے بڑے فرق سے بھی اس نہیں پہنچ پاتے تو یہ کہ اگر اولاد کا ہونا خوبی ہے تو اللہ کا بیٹا ایک نہ ہوتا بے شمار ہوتی کہ اللہ کی خوبیاں لاتعداد اور اگر اولاد کا ہونا عیب ہے تو پھر ایک کا ہونا بھی عیب ہے تو اللہ کا بار بتا لیں سبھی تو ہی بیان فرمائی اس کے بعد یہ صورت ہے صورت الفلق اور صورت الناس یہ دونوں اکٹھی لازم نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں توحید بیان فرمائی اور توحید کے بعد وہ رکاوٹیں بیان فرمائیں کہ جو انسان کے عقیدے میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں تو یہ صورت الفلق ہے فرمایا شیفان وزین آپ فرما دیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں گے الفلق صبح کے رب کی فلک کہتے ہیں پھاڑ کر کسی چیز کو نکالنا اس کو فلمی فلک کہتے ہیں صبح کو بھی فلق اس لیے کہتے ہیں کہ اندھیرے کو چیر کر اس میں سے یہ روشنی نکالی جاتی تو ہوا کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور فلق مخلوق کو بھی کہتے ہیں یا مخلوق کو بھی عدم سے نکالا جاتا ہے کہ ظہور کی کیفیت میں مخلوق آتی ہے اس لیے اس کو بھی فلق ہے ما خلق من بنشری برائی سے ما اس کی جس کو خلق اس نے پیدا کیا یعنی مخلوق کی برائی سے اس کی پناہ میں آتے ہیں من منشری واقف اور اندھیرے کی برائی سے اضافہ واقعہ جب وہ چھا جائے ومین شرین نفاسا اِس لوقت اور جنہوں میں پھونکے مارنے والیوں کی برائی سے اوونشر رحاط ذنیحت یعنی جادو کی برائی سے ومین شرری سے جن راحت اور حاصل کی برائی سے جب وہ حسد کرے فرمایا کہ مخلوق کا سب سے پہلا گناہ حسد ہے کہ مخلوق کا جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ حسد ہے اور یہی پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ہوا اور یہی پہلا گناہ ہے جو زمین پر ہوا وہاں شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ والسلام سے کہ سجدہ کرنے سے انکار کیا حسد کی وجہ سے اور زمین پر حسد کیا قابل نے حابیل سے اس کو قتل کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے کہ آپ لکڑی کو کھا جاتے رداعی کے حافظ جو ہے وہ پہلے خود جلتا ہے پھر دوسرے کو جلاتا ہے پھر رضاء کے حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے حسد کیا اور اس وجہ سے ہدایت سے محروم رہے اور ہدایت سے محروم چلے آ رہی ہیں تیسرا کوئی صاحب فضیلت ہو تو اس سے حسد کرنے کی وجہ سے استفادہ کرنا چاہیے ہمارے شیخ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی تو ان کے فضائل ان کے مناسب کا تقاضا ہے کہ ان سے حسد کرنے کی بجائے ان سے استفادہ کرنے والے بنے اور ان کی قدر کرنے والے بنے اس کے بعد یہ آخری صورت ہے صورت الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے نبی اسلام آپ فرما دیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخنات وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے کی برائی سے الدی وہ جو کہ یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے یہ صدور الناس لوگوں کے سینوں میں میرا والناس جنات اور انسانوں میں سے تو خبر کے وسوسہ ڈالنے والا کہ جنات میں سے ہو کہ انسان میں سے ہو میں اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں غالباً حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ شاید جنات جو شیاطین ہیں ان کے وسوسوں سے بچنا آسان ہے لیکن انسان شیاطین کے وسوسوں سے بچنا بہت ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا شوشا چھوڑ دیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے اور شکل و صورت بھی ماشاء اللہ ایسی ہوگی کہ دیکھیں گے کہ خزیر علیہ السلام تشریف فرمائیں اور ان کی بات آپ سنیں تو معلوم ہوگا کہ شیطان بھی ان کے مقابلے میں پیچھے ہے اور ایسے ایسے شوشے جو آج کے دور کے اندر چھوڑے جا رہے ہیں کہ جناب کہ شیطان تو کان امیر جنی جنات میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو علی ملائی کا اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا فیضہ کرنے کا اور کان امیر جنی ہو تو جنات میں سے تھا تو شیطان تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ میں تو جنات میں سے تھا تو انہیں تو فرشتوں کو دیا تھا پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے بس وہ بدقسمتی کی بات ہے شیطان کی تو تم وہاں موجود نہیں تھے تو اس کو بتلا دیتے کہ تو سمجھا ہی نہیں بات کو اور تو کیا کر رہا ہے تو اسی طریقے سے لئی جنار اللہ ہا ولا جما خاولا ولا جنار کو اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا دیکھو کہ اللہ کبار تعالیٰ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے لہٰذا تم اس کے کہ پندرہ بیس ہزار کی قیمت کا جانور دبا کرو کسی بیچارے غریب کی مدد کر دو اب یہ اس قسم کے جب شوشے چھوڑے جائیں گے تو انسان عجیب و غریب انداز سے پریشان ہوگا تو ان شوشوں سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور یہ بچنا تبھی ممکن ہے جب اے کی صحبت اختیار کی جائے اور جب تک اس بات کا تعین نہ ہو کہ جس کی بات آپ سن رہے ہیں اس کے عقائد آپ کو معلوم ہوں عقائد آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور اہل حق علماء سے اس کا تعلق بھی معلوم ہونا چاہیے اور اہل حق علماء کا اس پر اعتماد بھی ہونا چاہیے اگر ایسی صورت نہ ہو تو ایسا شخص یا بظاہر کس قدر قابلیت رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو اس کی بات سننا حرم ہے جو سورہ فرقان کے آخر رخو کے حوالے سے یہاں ہو چکی ہے تو اس میں احتیاط کی جائے تو ان دو صورتوں میں مختصر دو بات دوں ایک بات جیسے میں نے کیا ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے سب چیز کی گنجائش نہیں ہے اس وقت ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے پہلی صورت میں جو پناہ لی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت اور جن کاموں سے پناہ لی گئی ہے وہ ہیں مخلوق کی برائی اندھیرے کی برائی جادو کی برائی اور حرکت کی برائی چار برائیوں اور اللہ کی صفت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک اور اس میں آپ دیکھیں تو الناس میں اللہ کی صفتیں تین بیان کی گئی ہیں رب الناس ملک الناس الہ الناس اور جس برائی سے پناہ لی گئی ہے وہ ایک ہی تو یہ جو برائی جس سے پناہ چاہی گئی ہے یہ آخرت سے متعلق ہے صورت اور فلک میں جن برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے ایک ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی برائی کے مقابلے میں آخرت کی برائی شدید ہے اور اپنی آخرت بچانے کی کوشش ایک بات اس میں یہ اشارہ سے معلوم ہوئی دوسری بات یہ کہ انسان کی گمراہی کا سبب آخرت کی نسبت سے بھی ہے اور انسان کی گمراہی کا سبب دنیا کی نسبت سے بھی تو لہٰذا دنیاوی رکاوٹوں سے بھی اپنے آپ کو نکالیں اور قیامت اور آخرت کے حوالے سے جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں نبی علیہ السلام سے لبیب بن آسم ایک یہودی ہے اس نے اپنے بیٹیوں کے ذریعے سے نبی صاحب پر جادو کیا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک کی پہ گیارہ گرہیں ڈالی اور حضرت قبال مبارک اس پہ گیارہ گرہیں ڈالی اور اس کو ایک کنویں میں ایک پتھر بھی نیچے رکھ دیا نبی علیہ والسلام سے اس کے اثرات ہوئے اور نبی علیہ السلام اپنے زندگی کے معاملات کے اندر بعض بات میں بھولنے لگے دین کے معاملے میں نہیں کہ دین کا معاملہ تو علیہ السلام کا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کتاب ہو گئے کہ ذاتی معاملات میں اس کے اثرات پڑنے لگے جیسے کہ بھوک سے متاثر ہونا بھوک سے متاثر ہونا پیاس سے متاثر ہونا یہ بشری تقاضے ہیں ایسے جادو کے اثرات کا ہونا بھی یہ بھی بشری تقاضے تو نبی علیہ السلاط والسلام آرام فرما لے تو جبرائی علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک فرشتے خاص میں ظاہر ہوئے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ نبی علیہ والسلام جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی یہ حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے تو کہا کہ ان سے جادو ہوا ہے کس نے کیا ہے یہ جی خدا نے کیا ہے کیسے کیا ہے اس طریقے سے حضرت کے بال مبارک کو حاصل کیا گیا اور اس پہ اس طرح سے گانٹ ہیں گرہیں ڈال کے اس کو رکھا گیا تو اس کا حل کیا ہے کاج اس کا حل یہ ہے تو فلا قسرت حضرت پڑھ لیں تو یہ اثرات ختم ہو جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے حضرت صحابہ کرام نے ان کو یہ سے بات حضرات کو بھیجا تو وہاں سے لائے اور حضرت یہ سورتیں دو پڑھ رہے تھے دونوں سورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ گیارہ ہیں دونوں کی ملا تو اگر ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے تو ایک ایک گانٹھ کھلتی چلی جاتی اب نبی علیہ السلام کا تو ایک مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے تو ہمارے لیے حضرات اور نے یہ بتایا ہے کہ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو پینتالیس بار پڑھیں پینتالیس بار پڑھنے کے بعد اس کا پانی پہ دم فرمائیں اور جس پہ جادو کا اثر ہو اس کو بھی پلا دیں اور اس عمارت کے کونوں پہ بھی اس کا چھڑکاؤ کر دیں لیکن پانی ختم نہ ہونے دیں دوسرے دن پھر اس میں مزید پانی شامل کر کے پینتالیس بار پڑھیں تو یہ عمل اکتالیس دن تک کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے جادو کے اثرات کو ختم فرما دیں گے اللہ و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن مجید پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی تو یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق کی ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے سے سمجھنے اور اس طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حضرات صاحب کرام کی توفیق عطا فرمائے تو اس وقت یہ مہمان حضرات ہمارے تشریف فرمائے ہیں اب ان سے ہم اپنے دلوں کو ایمانی لذت سے سرفراز کریں گے تو سب سے پہلے یہ حضرت طالب عام صاحب کے فرزند ارجمن ہیں کریم ابن کریم میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو ایمان سے مزید نظر دیتا ہوں اپنے در پہ پولا اے پولا اے پولا اپنے گھر پہ پولا اے پودا اے پھلتا اپنے گھر پہ پولا اے پوتا اے پورتا میری گھر دم دعا میری گھر دم دعا اے پودا اے پوتا

کر کرم کی نگاہ اے خدا اے خدا اپنے در پہ بولا اے خدا اے خدا اپنے در پہ بولا اے خدا اے خدا تیرے دینی پر جیوں تیرے دینی پر مروں تیرے رے پر جیوں تیرے دین پر مروں ہے گی ہے گیل ستا ہے پوتا ہے پوتا پوتا ہے پوتا اجرے لکھتے حر آس کے بوتے نصیب میں لکھ دے حجرے اص کے بوتے نصیب میں لکھ دے جامے دم دم پلا جام دم دم پلا اے خدا اے خدا اپنے در پہ بولا اے خدا اے خدا میری ہر دم دعا اے خدا پوا بولا بات میں سونا ایک ایسے ماں بات میں سونا ایک ایسے دی جگ کے نا کو کے دی بات میں سونا ایک ایسے ماں جبین سی بات میں سونا ایک ایسے ماں جب جگ دے حسینہ کلو مت کے دی جگ دے حسینہ کلو مت کے پی بتوا چاچے روپاتے غلط پاتے کلو بسو چاچے چہراؤں کے چیڑے کی چاپاتے درم پاتے کلو شر ماں ذات ہے سجدت اونو تاہا سج دت ہو سج دت تاڑا سی نی جگ نسین دی بات میں سونا وائک ایسے ماجبین دی بات میں سونا وائک ایسے ماجبین دی نی جگ دین سی نا فلو وی کسی نی آپ بھی اوپورا ہوگی سیرت بھی سونی ہے اونی گھر گل بات بڑی من موڑی ہے آپ بھی اوپورا ہوگی سیرت بھی سونی ہے اونی گھر گل بات بڑی من موڑی ہے اونی گھر گل بات بڑی من موڑی ہے ملی اور شاہی آسمان سے زمین دی ملی اور شاہی آسمان سے زمین بھی جگ دے نبینا کلو ات کے مسیر دے پاک میں سنا ایک ایسے ماج پیر دی جگ دے نبینا کلو ات کے مسیر دی مدینہ ہے اس کائنات وچ اس چوڑیاں گٹھی وچ جیویں کوئی نسینہ ہے چڑیا تین کوئی نہ پینا ہے دے بیمار ہو تو پورے تسکین جی لب دے بیمار ہو تو دی جد دے کلو دسی ایسے مار دی پاک میں سنا ایک ایسے ماٹ دی جد دے سینا کلو وفر کے حسین دے جدو دینا سینا کھلو ود کے kami pertanian. دروشی پال سب تو پہلے اللہ دی حمد و سنا پھر نات نبی ترتیب نال انشاءاللہ چل ارادہ ہے نا سن فرض نماز اداک اللہ دی کر و سنا اللہ دی کر دیکر ہمدو سنا کر حمد و ہم لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ درد دل سے اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ختم رسول پیار نبی اے کلمہ سن بے ست رسول پیارا نبی اے کلمہ سنوے دہا چاند پتھر جھل جھل کے لوٹا کو پرنے دہار چاند پتھر جھل جھل کے لوٹا کو پرنے شرک دی مرد دے دوالا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 حاجت روا رب دے سوا کوئی نہیں رب دے سوا کوئی نہیں سارے زمانے دا بادشاہ رب دے سوا کوئی نہیں رب دے سوا کوئی نہیں اے دنیا دی ہر شے شر لا لا الہ الا اللہ لا الا اللہ اللہ دیکر و سنا الہ الا اللہ دائم زندہ قادر کبیر اللہ اللہ اللہ دائم زندہ قادر کبیر اللہ ہی اللہ ہے اللہ سب داتا تاتے دستگیر اللہ ہی اللہ ہے اللہ اللہ ہی اللہ ہے اللہ آتے گئے سب امبیا کدیا کو لا الا الا لا گلہ ہم دوسرا دولت عزت لت دے رب غم دب دور دے رب دولت عزت دے رب غم دب دور دور تیرا تیرا رخ خلقت کتنی امان تو ہر تک بھیجے تیرا خلقت کتنی کب گرا ہر پل بھیجے تیرا ہر پل دے بھیجے تیرا اب تارا سکھ ہلوا اب تارا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ پیک کر ہم تو سنا الا اللہ اللہ ہی اللہ قل ہو اللہ سبحان اللہ پاہ اللہ اللہ بولو اللہ سبحان اللہ واحد ہے کل مل دادا اصلی مالک خود ہی اللہ واحد ہے خود ہی اللہ واحد ہے بے شک افضل ہے آلہ عقیدت عقیدت بڑھاؤ بڑھاؤ لا لا اللہ اللہ اللہ اللہ کر ہم تو لاحر امتاہ پر سی خالص سوام کر کے مرسی کل میں تیرا پرسی کل میں تل میں تل میں تیرا پرسی خالص مومن پر کے مرسی خالص مومن پر کے مرسی جنت دے کے واہ اللہ موجا کر دی جنت دے وچ ون کے بندہ انشاء اللہ موتا کر لی اے کلمہ اے روز بدالا لا الہ الا اللہ محمد کے در پر جو آتا ہے یا رب سر پر پہ در کو جو تاتا نجدی محمد کے در پر جو آتا ہے یار وہ در در پہ در کو جھکاتا نہیں ہے نبی کا ہے پرما عبادت خدا کی وہ سہتا کو اپنا بناتا نہیں ہے نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو جس مت نے پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پر خدا کے سیوا کوئی روزاتا نہیں ہے

محمد کے در پر جو آتا ہے یا وہ در پر پہ در کو جھکاتا نہیں ہے محمد کے در پر جو آتا ہے یار وہ در پر پہ در کو جھکاتا نہیں ہے نبی کا ہے ورما عبادت خدا کی مشہور کو اپنا بناتا نہیں ہے محمد کے در پر جو آتا رہی ادب کر بے ادبی سے بازا جا والا ادب کر بے ادبی سے بازا جا والا ادب کر بے ادبی سے بات بازا جا ورنا محمد کا دیدار ہر کس نہ ہوگا جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر نبی کو وہ سر سر بلاتا ہے نبی کو گزر کر بلاتا نہیں ہے نبی کو گزر کر بلاتا نہیں ہے اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ بھی کر ہم تو سنا دا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نبی کی ناز رہتی چھوڑے یا اردو ہے چھوڑے ہاں جی۔, جی میں سوارا نہ اے رسول امی خاتم المرسلین

تجھ کوئی نہیں تجھ کوئی نہیں سجایا تجھے اے اصل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے اصل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ نہیں نہیں نہیں نہیں تجھ تجھ تجھ بولو بس میں پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات مندر سہیے گئی سید سائی سید آئی سجتا کوئی نہیں سجتا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین سجتا کوئی نہیں سجتا کوئی نہیں تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم قبر ہے تیرے نبی تجھ تک کوئی نہیں تجھ تک کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ تک کوئی نہیں تجھ تک کوئی نہیں تجھ تک کوئی نہیں تجھ تک کوئی نہیں مستفا مجھ تبا تیری مت ہو سنا میرے پس میں نہیں دس رس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں بولو مجھ سب کوئی کوئی کوئی کوئی نہیں نہیں تیرے انداز میں اساتے کی تیری انداز تیری تیری پرواز میں تیری پرواز میں رپا عرش کی کوئی نہیں کوئی کوئی کوئی نہیں بتلائے کیسے سراپا لکھوں ہے کہ میں جس کو توبہ توبہ نہیں کوئی نہیں سک کوئی نہیں کوئی نہیں تجھ تجھ کوئی کوئی نہیں جی, جی بند جہاد کے موضوع پہ کم مسلمانوں اٹھو مسلمانوں اٹھو باطل سے ٹکرانے کا بتایا مسلمانوں اٹھو باطل سے ٹکرانے کا بتایا میدان اور تر پانے کا بتایا مسلمان اٹھو باطل سے ٹکرانے کا بتایا جہاد کی سبیل اللہ رسول اللہ کی سنت ہے جہاد اللہ رسول اللہ کی سنت ہے بہار کی چلی تاریخ دہرانے کا تعریف مسلمان اٹھو بادل سے ٹکرانے کا بتایا سر میلہ سڑپ نے آر پانے کا بتایا اٹھو کے دور پر پر کو جنگ قوت سے چھا جانے کا وقت آیا مسلمان اٹھو باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا مسلمان اٹھو باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا خدا کے نیک بندو اپنے حجروں سے نکل آؤ خدا کے نیک بندو اپنے حجروں سے نکل آؤ کمر باندھو مہارے جنگ پر جانے کا وقت آیا کمر باندھو مہارے جنگ پر جانے کا وقت آیا مسلمان ہو تو باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا نبی سب طالبان کو نصرت باری مبارک ہو نبی سب کو نصرت باری مبارک ہو جہاں پر پرچم اسلام لہرانے کا وقت آیا مسلمان اٹھو سے ٹکرانے کا کا وقت وقت آیا سرے میدان تڑپنے اور تڑپانے صحابہ کسانوں کے دوست اخیر میں درود پر پیغمبر اسلام کو جہاں نظر محمد کا نشانہ پھر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے گانا ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے گانا ٹھہر جاتا اور لوگوں کو اپنی یاریوں سے بڑا ناز ہوتا ہے لیکن قدم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غارے سور میں جا کے قدم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غارے سور میں جا کے زمانے بھر کے یاروں کا جرانا پھیر جاتا ہے زمانے بھر کے یاروں کا جرانا پھیر نبوت کو مٹا دوں گا چلا عدم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا بڑی نظرے محمد جب پری نظریں محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے بڑی نظریں محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے مت جدین کی چھایا ہے سر کے ات رب نایا ہے آش تن اشت کا مزہ کین چاہیا ہے آش تن اشت کا مزہ کینچایا ہے سر کیا رارے ات رب ننایا ہے آش تن اشت کا مزہ کین چایا ہے سر اٹھ یار کولو بندے نو روکندے رہے پھر اتے یار توڑے بیری پیچی چکندے رہے رب دے پیار کولو بندے نو روکندے رہے من یا نہ تو جا تن چھوٹے آیا ہے تیرے کے انگارے تے رب نو منایا ہے تیرے کے انگارے تے رب نو منایا ہے ہاتھ بادشاہی سی دل وچ رہندا ستا خوف الہی سی رانی وچ توڑے دنیا دی بادشاہی سی دل وچ رہندا ستا خوف الہی سی ہر ویلے دامن پھیلایا ہے چل کے انگارے ات رب نو منایا ہے چل کے انگارے رب نو منایا ہے اور جگ دے نظارے جس واسطے سوارے گئے ائپ دے میدان وچ پتھروں نو مارے گئے جگ دے نظارے جس واسطے سوارے گئے دے میدان وچ پتھروں نو مارے گئے لبو تے کسے دا وی شکوا نہ آیا ہے چل کے تے رب نو منایا ہے چل کے انگاریاں رب نو منایا ہے वाल बेछे खंडक त दुके रे हंगा ہے چل کے चले न جل کے انگارے سے رب نو منایا ہے جل کے انگارے سے رب نو منایا ہے دیو بند بڑی پیاری ہے چنگ تے قاسمی نے زندگی چواری ہے دیو بند والے دلچ بڑی پیاری ہے تیری تے آدم نے زندگی چواری ہے تیری تے آدم نے زندگی چواری ہے فاروق مختار سے شعیب بھی لٹایا ہے چل کے انگارے دو بند والے دن بڑی پیاری ہے چنگے بھی پہ نے زندگی چواری ہے مختار تے شعیب ہے ہے ہے چل چل کے کے انگارے انگارے رب رب نو نو منایا منایا آپ دتا آپی ہاتھاؤ دے پیچھے دے نہیں آپ دتا میں نہیں کھبرا دینی آؤ دے پیچھے دے نہیں انگارے رب نو منایا ہے دو شیر حضرت کی خدمت میں ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ حضرت کے بیان پر پابندی لگ گئی میں وہیں موجود تھا تو اس وقت ذہن میں ایک بات باطل کو کبھی حق نہ کہا ہے نہ کہے گا کہا ہی نہ کہے گا باطل کو کبھی حق نہ کہا ہے نہ کہے گا کہا ہے نہ کہے گا باطل کو کبھی حق نہ کہا ہے نہ کہے گا چاہے ہے نہ کہے گا ارے دیوان کہا کا کرا ہے نہ کرے گا ڈرا ہے نہ کرے گا دیوان صحابہ کا کرا ہے نہ کرے گا ڈرا ہے نہ کرے گا اور حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو تم میرے صحابہ کے بارے میں بات کر رہے تو اس پر کہو کہ اللہ کی اللہ تو اللہ نے لانت کا بندوبست کیسے کیا حضور کے اس فرمان کی لاز رکھی لانت کا بندوبست اللہ نے خود کروا دیا وہ اپنے ہاتھ سے لانت کا پنجہ اپنے گھر پہ لگاتے جنہیں کہنے کی ضرورت تھی تو اس کا نقشہ کیسا وہ ہو کے رہا اور وہی وہی ہو ہو ہو کے کے کے رہے رہے گا گا وہ رہا وہی ہو کے رہے گا وہی ہو کے رہے گا فرمان محمد نہ نقلا ہے نکلے گا تلار نہ چلے گا اور سر جس کا رہے حق میں کٹا ہے یا کٹے گا کٹا ہے یا کٹے گا کرے تم کٹا ہے جگ تیرا کٹا ہے جگ تیرا کتا شاہد جرآن مرا ہے نہ مرے گا مرا ہے نہ مرے گا اور یہ حضرات اور ہمارے علماء اکرام کیا کہتے ہیں کہ ہے خالی تو کا لہو میری رگوں میں لہو میری رگوں میں لہو میری رگوں میں ہے خالی تو کا لہو میری رگوں میں لہو میری رگوں میں اسلام کا پر نہ جھکا ہے نہ جھکے گا جھکم ہے نہ جھکے گا اسلام کا پر نہ نہ ہے نہ جھکے گا جھکا ہے نہ جھکے گا دیوان کہا ڈرا ہے نہ ڈرے گا نہ واجب اللہ السلام علیکم وقت اس قدر تیزی سے گزر رہا ہے واقعہ سر کی بات بھی صحیح ہے کہ دو بج چکے ہیں اور ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وقت رک جائے لیکن بہرحال یہ ضرور کہہ سکتے کہ ہمارے دوست صاحب آپ کو اتنی محبت ہے اللہ کے دین سے اور ان الفاظ سے کہ سب دوست رکیں گے انشاءاللہ شاء اللہ بہرحال پھر بھی مختصر کرتے ہوئے آپ تمام حضرت اللہ یاد نبی میں پل کو گنم کر رہا ہوں میں پڑھ کر درود سینے پہ کم کر رہا اور کاغذ پہ کیسے لکھے گا معذور ہے نبی ایک نات اپنے دل پہ رقم کر رہا ویٹھےما چنگا لگتا چنگا لگتا رات والی

مدینے کا ذکر آیا ہے لیکن قبولیت کی گھڑیاں ہیں اس لیے سب سے دعا مانگے گا اور محبت سے مانگے گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائیں اس زیارت کے لیے دعا مانگنی ہے اور رمضان کی راتی میں شاید ہمارے میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے بلکہ مجھے یقین ہے جو راتیں ہیں ان شاء اللہ سب کی قبول موقع اگر کیونکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے اس لیے سب حضرت محبت سے پڑھیں گے کہ রবা তুই কিবার বিখালে রবা তুমি বিমারি না رپا تم ایک بار بکا دے روزہ کم نیوا دا کاش کدی میں کھا بچ ویکا چیرا کم لیوا دے دا کلو کاش کدی میں کھا بچ ویکا چیرا کم لیوا دے دا اور چہرا اللہ قدرت کا مر ہے تیرا چہرہ اور مانا مانا کہ میری آنکھ میں بھی نہیں ہے مانا کہ میری آنکھ میں بھی نہیں ہے رہتا رہے مگر پیش تصور تیرا چہرہ رہا بچ رہے ہاں چہرا گملی آستیک مبارک تینو गो तेरी पिस तर त पासी टिक تیری तैलू गो पिस तेरु رج رج کے ہے تکیا سکیا سے رج رج کے ہے تکیا جلوا کملی دیوار ڈا بولو دوست اور تین سلیما کون سے پوچھتا تیرے تلیم کا کسی کی چلے آج کر رات مکرم کو ایک شارٹ شارٹ پڑھوں گا دور سے رتمکرم یہ بتائیں دنیا میں جو سب سے قیمتی دھات ہے وہ کون سی ہے سونا اور اس سونے سے زیادہ جو قیمتی چیزیں میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں آپ کا دل بھی مانے کے واقعی سے قیمتی ہے تو محبت سے میرا ساتھ دیجیے گا کہنا چاہتا ہوں تو نی بنی تیرے وطن کی سونے بنی ہے کل سے بری سے پڑھ آقا آتا گلی ہے مٹی تیرے وطن اور جس کی مثال دنیا لائی نہ سکے گی میرے مولا نے تم کو ایسی کتاب کی ہے مٹی اور محترم ایک نظر مجھے دیکھیے گا سنیے گا کہ گلیوں میں مانگتے مانگتے گلیوں میں ہیں مجھ جیسے کتنے بے بس محترم یہاں رک کر میں ہمیشہ جب بھی کبھی کلام پڑا میں نے رک کر ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے میرے اوپر کہ میرے گھروں میں کئی لوگوں نے ایم اے بی اے کیا لیکن الحمد للہ جو عزت قرآن کی برکت سے مجھے میسر ہے وہ ان کو اراک محترم بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے اور جب وہ بندہ مولوی بن جاتا پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں مولوی کھاتے پڑے ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات سے کم از کم اتنا سبق ضرور لیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول کالج کی تعلیم بے فضول ہے لیکن اس کو درجہ ثانیہ پر رکھیں پہلے درجے پر اپنے بچوں کو پرانے کریم کی تعلیم ضرور دیں سمجھ کیجیے گا گلیوں میں مانگتے ہیں مجھ جیسے کتنے بے بس اے حافظ ندیم تجھ کو کس چیز کی کمی مٹی تیرے وطن کی سونے بھی ہے آخر میں خدا کی رام کیا کیا تمہیں اٹھائے ہیں تحبان محبت میں نبی کی سر کٹائے ہے صحابانے خدا کی رام کیا کیا تم اٹھائے ہیں محبت میں نبی کی در چٹائے ہیں صحافے پاسانی پلا پونا نہیں اسلام کا گلشن باسانی پلا پونا نہیں اسلام کا گلشن لہو شہرت کا دے کر گل کھلائے گئے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں نے جانے زاد اللہ اللہ اللہ شان حکم کی تعمیر ہو گئی بس اس کے بعد میں دل تو جاتا ہوں جی میں صرف چاہتا تھا کہ ویسے غیر مقدم میں تھوڑا سا تعارف کراؤں لیکن بہرحال چلو کیوں وقت مختصر ہے اس لیے صرف الوداع پڑھ کے کیا میں چاہتا ہوں کہ حضرت جیسا کہ فرما رہے تھے غیر غیر مقلد غیر مقلد کی تاریخ کیا ہے آپ بھی توجہ کیجیے گا کہ آپ تب کہیں گے غیر مقدم چوٹیاں گلا تھے کھانا کم میں گھر مکل داندہ چوٹیاں گلا تھے کھانا کم میں غیر مکل داندہ چوٹیاں گلا تھے کھانا میں غیر دادا سنت دیا اڑانا کم میں مکل دادا سنت اور آپ اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مرزا غلام کا دیا یعنی جو تھا وہ پہلے گیارہ مکل تھا توجہ کیجیے گا اور باقی بھی اکثر زیادہ تر جو مرزا بنے وہ پہلے گیارہ مکل بنے پھر مرزا بنے توجہ کیجیے گا کہ پہلے سے قرآن حدیث دے نعرے خوب لگا دینے پہلے سے قرآن حدیث دے نعرے خوب لگا دینے آخر وچ میر سائی بن جانا کم میں کل آخر وچ میر سائی بن جانا تیرے وچ میرے دائی اے نانو کوئی گا نہیں پاندا ہر ہر تھات مگل بھی میں ڈڈو ڈڈو وانگو شور مچانا کم میں اڑاڑا کم میں اب علماء حق کی نشانی حضرت خاجہ صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہنا چاہتا ہوں اور ہمارے بزرگ مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دنیا سے پردہ فرما گئے دعا فرمائے میں اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرما شیر پڑھنا چاہتا ہوں توجہ کیجیے گا کہ اللہ کو امین گیا ہے خواجہ ہے اللہ کول امین گیا ہے خواجہ زندہ ہے چیلنج کر کے پھر نس جانا کم میں غیر مسل دادا سنت دیا تجیاں اڑانا کم جاندے نے جب کے اندر خود نو تلسی کہلا دے مطلب قرآن میں وجہ اللہ ہم طلب ہوں مسلم بنی اسرائیل جد کے اندر خود تو تلتی کہلا دے ریا تیرا لاٹ پکان کم میں غیر مکل دادا ریا تے اور اس کی آواز باہر جائے گی میں مکتا اس طرح پڑھنا چاہوں گا کہ سلیما مرغے بکرے کھانے دین دی نسبت نال بلکہ مکتا مقصد ادھار رہ گیا ان شاء اللہ پھر کسی موقع پہ الوداع الوداع ہو رہا ہے جدا الوداع الوداع ہو رہا ہے جدا مومنوں ماہ رمضان ہے الوداع رو رہی ہے زمین آسماں غم زدہ رو رہی ہے زمین آسماں غم زدہ مومنوں ماہ رمضان ہے الوداع الوداع الوداع ہو رہا ہے جدا جا کے مسجد میں سنتے تھے قرآن ہم روز بنتے تھے اللہ کے مہمان ہم جا کے مسجد میں سنتے تھے قرآن ہم روز بنتے تھے اللہ کے مہمان ہم ہم کو ملتی تھی بے حد روحانی ودا مومنوں ماں رمضان اور آج مسجد یعنی عام طور پر جیسے عید کے دنوں میں اور آج ہمارے آج کل ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور عید کے دن کیا ہوتا ہے آج مسجد میں رونق جو ہے قدر کل کو آئیں گی مسجد یہ خالی نظر قید سے کھل کے شیطان شہتانے گا مومنوں ماہ رمضان ہے الوداع الوداع الوداع ہونا اللہ بیٹا ہم کیا نہیں لگتا سب سے پہلے تو ایک بات کی وضاحت کر ہوں ابھی آپ غیر مقلدیت پہ ایک نظم سماج سنا رہے تھے ہمارے پرانے قرآن محل کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت اس قدر اجاگر کی جائے کہ شیعت کی مذمت کی ضرورت نہ پڑے تقریب کی ضرورت اور حضرت امام اعظم علیہ کے مناسب اس انداز سے بیان کیے گئے کہ غیر مقلدیت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے دوبارہ یہ جو بات بیان کی گئی وہ تو حقائق پر مبنی تھی لیکن ہمارے قرآن مال کی روایت سے مطابقت نہیں رکھتی تھی اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ ہمارے یہاں جو روایت تو یہ ہے کہ شیعت کا ذکر کرنے کی بجائے حضرات صاحب کرام کلام بیان کی گئے اور غیر مقلدیت کا ذکر کرنے کی بجائے تقریب کی اہمیت اور حضرت امام صاحب کے مناسب بیان کیے گئے تاکہ ذہن جو ہے وہ اس طرف رہے تو اس لیے میں اس روایت سے جن حضرات کو ہراف محسوس ہوا ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اور حضرت قاری صاحب نے جن جذبات کا اظہار فرمایا ہے اس کے حقیقت پر نوکری ہونے کی تعریف کرتا ہوں کہ حضرت نے جو بیان فرمایا وہ بالکل صحیح ہے لیکن ہماری روایت یہ نہیں ہے تو اس لیے کے لیے میں معذرت ہوں تو آپ حضرات وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے تو آپ حضرات اس کی اللہ اور اللہ تبدیل الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث اللهم اللهم إنا إنا نسألك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا سلو اللهم إنا نسألك علما سلو وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا غفار إلا أنت ولا غفور إلا أنت فاغفر لنا لا رحمن إلا أنت ولا رحيم إلا أنت فارحمنا لا عفو إلا أنت ولا كريم إلا أنت فاعف عنا إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم ون خی الرحیم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں اے اللہ ہم خطا کار ہیں اے اللہ ہم ریاض کار ہیں اے اللہ ہم تباہ کار ہیں اے اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی تباہی سے محفوظ فرما دے اے اللہ ہم سب کے حال سے رحم فرما دے اے اللہ ہم دنیا پرستوں کا اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ ہم دنیا پرستوں کا اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ سیاحکاری سے محفوظ فرما اے اللہ ریا ریاکاری سے محفوظ فرما اے اللہ نے گناہ کاری سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ اے اللہ ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ اے اللہ ہمارے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ اے اللہ ہمارے گناہ جسم کے مسام سے زیادہ اے اللہ تو نے ہم پہ رحم فرمایا اے اللہ دنیا کے اندر نے ہمیں رسوائی کیا اے اللہ آخرت کی رسوائی کے بھی محفوظ اے اللہ آخرت کی رسوائی کے بھی محفوظ مغفرت کا معاملہ فرما اے اللہ آفت کا معاملہ فرما اے اللہ کا معاملہ فرما اے اللہ ہم گناہ گاروں کو نہ اے اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لے اے اللہ نبی علیہ سلام کا اے اللہ تجھے اپنی کبریائی کا واسطہ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ تجھے تیری غفاریت کا واسطہ اے اللہ تجھے تیری غفوریت کا واسطہ اے اللہ اے اللہ کہ تو ہمارا بن جا اے اللہ تو ہمارا بن جا نہیں اے اللہ تو تو ہمارا ہے ہی ہے ہم بے وفا تجھے چھوڑ کے شیطان کی طرف چل پڑے اے اللہ تو تو ہمارا ہے اے اللہ ہم مجھے چھوڑ کے شیطان کی طرف چل پڑے اے اللہ تو ہمارا ہی اللہ اپنا ہمیں بنا لے اے اللہ ہمیں شیطان کے جگہ سے نکال کے اپنا بنا لے اے اللہ ہم اے اللہ ہم تیری رحمت کو چھوڑ کے اے اللہ شیطان کی جال میں پھنس گئے اے اللہ ہم کا پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اے اللہ ہم بنیادی مفادات کے اندر ڈوب گئے اے اللہ تو ہمارے حال پہ ہم فرما اے اللہ تو ہمارے حال پہ کرم فرما اے اللہ ہم ناداروں کے حال پہ فرما دے اے اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں ریاست سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں اخلاق سے چیز فرما اے اللہ ہمیں اخلاق سے چیز فرما اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جن فتنوں کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم ہے اے اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرما اے اللہ جن فتنوں کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم نہیں اور تو جانتا ہے کہ وہ کتنا ہے اللہ عبد بھی ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اموال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اولاد کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے کی فرما اے اللہ ہماری نگاہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری فکر کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے آزاد کی حفاظت فرما اے اللہ ہم نے پورا کا پورا اپنا اور فرما بنا لے اے اللہ پورا کا پورا اپنا اور برار بنا اے اللہ ہم دنیا پرستی میں کتے بن چکے ہیں اے اللہ ہم دین کی غیرت سے محبوب محروم ہو چکے ہیں اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام اس بات کی خبر تھی کہ امت میں بعض لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن سوروں کی شکل میں کھڑے ہوں گے اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پاس وہ ہوں گے جو کتوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے اے اللہ پاس وہ ہوں گے جو گنوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے اے اللہ پاس وہ ہوں گے جو چوٹی کی جسامت میں کھڑے ہوں گے اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کو کرتی ہے لیکن اے اللہ نبی علیہ السلام کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما اے اللہ ہم نے اپنی فطرت کو مست کر ڈالا اے اللہ ہم دنیا پرستی میں کتے بن گئے اے اللہ تین غیرت کو چھوڑ کر سور بن چکے ہیں اے اللہ تین پر عمل کو چھوڑ کر گدھے بن چکے ہیں اے اللہ تین میں خرچ کرنے سے اجتناب کر کے بندر بن چکے ہیں اے اللہ تکبر و غرور میں چیونٹیوں جیسے کام کر رہے ہیں اے اللہ تیرے حضور پر ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں اللہ کو اپنی رحمت اور کرم سے تو نے دنیا کے اندر ہمارے چہرے تبدیل بھی فرمائے اللہ آخرت ہمارے چہرے تبدیل کی اے اللہ ہمیں انسانی شکل میں کھڑا کی دیو اے اللہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کی دیو اے اللہ نبی علیہ السلام السلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کی دیو اے اللہ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے والا اے اللہ سنتوں کی حفاظت کرنے والا بنا اے اللہ بدتوں سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ ہر گمراہی سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ قدم قدم پر گمراہی موجود ہے اے اللہ ہم تو گمراہی کی پہچان کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اے اللہ تو ہماری رحمت فرما اے اللہ تمہارے حال سے رحم فرما اے اللہ بے قصوں قصوں بے اور عاجزوں کے حال تک نہیں اے اللہ کے ہمارے حال سے رحم فرما اے اللہ اگر تو کرم نہیں فرمائے گا تو کون کرم فرمائے گا اے اللہ تیرے در کے سوا کون سا دروازہ ہے جس پہ جا کے کر سکا ہے اے اللہ تیرے در کے سوا کون سا در ہے جس پہ جا کے سجدہ ریز ہوں اے اللہ تیرے سوا کون ہے جس کو اپنا حاجل پرواہ مانے اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے اے اللہ ہمیں ہر مشکل سے نجات عطا فرما اے اللہ ہر پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو سیاحت کاملہ حاضر رشی فرما اے اللہ ہم روحانی بیمار ہیں اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ تیرے سوا کو شفا دینے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو سیاحت فرمانے والا نہیں اے اللہ قابل اللہ کی اس وقت ہم اوپر کے عذاب میں مبتلا ہیں اے اللہ نیچے کے عذاب میں مبتلا ہیں اے اللہ اپنی رنجشوں میں مبتلا ہیں اے اللہ کو قرآن مجید میں یہ تین طرف کے عذاب جان فرمائے اے اللہ اپنی پاٹاماریوں سے ان تینوں قسم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں اے اللہ حکمران وہ ہیں کہ جو ہم سے ظلم و تشدد کر رہے ہیں اے اللہ جو ہیں اے اللہ ان کو زند عطا فرما دے اے اللہ ان کو ملک قوم اور دین کا خیر خواہ بنا دے اے اللہ ان کو ملک دین اور قوم کا خیر خواہ بنا دے اے اللہ اگر یہ خیر خواہی ان کے نصیب میں نہیں اے اللہ ہمیں ان سے نجات فرما دے اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو ہمارے ہاتھوں سے ان کو توقع برباد فرما دے اے اللہ نبی علیہ السلام کی جو ختم نبوت کے منکر ہیں اے اللہ جو نبی اسلام کی نبوت کے منکر ہیں اے اللہ جو نبی اخلاق اسلام کے بارے میں بدعقیدہ ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو اے اللہ ہمارے ہاتھوں سے ان کو تباہ و برباد فرما دے اے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو دشمن ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے اے اللہ اگر ہدایت ان کی نصیب میں نہ ہو ہمارے ہاتھوں سے ان کو تباہ و برباد فرما دے اے اللہ یہ طالبان کی مٹھی بھر جماعت اے اللہ تیرے دین کو لے کر چل رہی ہے اے اللہ کو تو کامیاب اور کامران فرما دے اے اللہ نبی علیہ السلام نے غزل بدل کی رات میں اے اللہ تیرے سامنے گر گرا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ کے جو مٹھی بھر جماعت اگر آج کچھ گئی تو اللہ تیرا نام قیامت تک لینے والا کوئی نہیں رہے گا اے اللہ ہم نبی علیہ السلام کی دبا کرتے ہوئے تو اس سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جماعت مٹ گئی تو مسلمان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے اے اللہ یہ غیر مسلم کافر ہمیں تانا دیں گے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں تمہارا کوئی آقا نہیں اے اللہ ہم وہ ہیں تو تو ہمارا مولا ہے اے اللہ تو ہمارا مولا ہے اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے اے اللہ تمہاری مدد فرما اے اللہ قاصروں کے مقابلے میں مدد فرما اے اللہ ظالموں کے مقابلے میں مدد فرما اے اللہ خاصوں کے مقابلے میں مدد فرما اے اللہ مناسبوں کے مقابلے میں مدد فرما اے اللہ ظالموں کے مقابلے میں مدد فرما اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما اے اللہ تیرے سوا کو مدد فرمانے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو کرم فرمانے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو مقدر فرمانے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا آپ کے گناہوں کو بخشنے والا نہیں اے اللہ کہ ہم ہاتھ پھیلا تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ یہ گناہوں سے آلودہ ہاتھ ہیں اے اللہ یہ گناہوں سے آلودہ دامن ہیں اے اللہ تیرے نبی علیہ السلاط والسلام کی نسبت سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام کی لاج رکھ لے اے اللہ ہمارے ان گناہ آلودہ ہاتھوں کا اللہ پاک مارے اے اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے اے اللہ ایسا منور فرما دیا کہ صحابہ کرام دلوں کو منور فرمایا اے اللہ نے اپنے دین کے لیے ایسا قبول فرمایا جیسے تم نے ان کو قبول فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں کو ہم جوڑ دے اے اللہ ایسا جوڑ دے جیسے تم نے ان کے دلوں کو جوڑا اے اللہ یہ باہمی رنجشیں اے اللہ یہ گھروں کے اندر باہمی مخالفتیں اے اللہ بے بنیاد کے اختلافات اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے حال سے رحم فرما اے اللہ ہم ایک دوسروں کے اے اللہ ہم ایک دوسرے کے گناہ کے گواہ تو نہیں لیکن اے اللہ ہم ایک دوسرے کی توبہ کی گواہ ہیں اے اللہ ہم سب توبہ کر رہے ہیں اپنے تمام گناہوں سے اے اللہ بڑے چھوٹے ہر گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اے اللہ تیری طرف رجوع کر رہے ہیں اے اللہ محض اپنی رحمت سے تو ہماری مقصد ہمارے اے اللہ تو ہم سے کرم فرما اے اللہ حرمین شریفین کی بار بار قبولیت و مقبولیت و مغرور حاضری نصیب فرما اے اللہ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما اے اللہ مقبول اور مبرور حاضری نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما اے اللہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما اے اللہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما اے اللہ اپنے احکام پر ہمیں نبی اسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ نے اپنے دین کے لیے نے قبول فرما یا یعنی حضرات کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قبول فرمایا اے اللہ جہاں جہاں کے دین کا کام ہو رہا ہے اے اللہ ان تمام کو استقامت نصیب فرما دے اے اللہ اپنے دین کا کام کرنے والوں کو استقامت نصیب فرما اے اللہ انہیں ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرما اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما اے اللہ تو ان کی عبادت فرما اے اللہ کا قوتوں کو تباہ و برباد فرما دے اے اللہ کا اسی قوتوں کو ہمارے ہاتھوں سے تباہ و برباد فرما اے اللہ کا اسی قوتوں کو ہمارے ہاتھوں سے تباہ و برباد فرما اے اللہ دین کو ایسا سمجھنے کی توفیق عطا فرما جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا اے اللہ دین پر ایسا عمل کرنے والا بنا جیسا عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا اے اللہ گناہوں سے ایسا بچنے والا بنا جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اے اللہ تو نے قرآن مجید کے اندر یہ بات فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لانے سے پہلے اے اللہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور ایک جھونکا ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا لیکن اے اللہ تو نے اپنی رحمت اور کرم سے ان کو جہنم کے کناروں سے اٹھا کر جنت کے بلند مقام تک پہنچا دیا اے اللہ ہم بھی تیرے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اے اللہ ہم نے وہ اخلاق تو نہیں اے اللہ ہم نے وہ طلب تو نہیں لیکن اے اللہ نسبت تو وہی ہم رکھتے ہیں جو وہ رکھتے تھے اے اللہ ہم تیرے صحابہ کرام چلے نبی علیہ السلام کے صاحب اللہ عنہ کو واسطہ دیتے ہیں اے اللہ کو ہمیں ان کے قدموں میں جنت میں داخل فرما دے اے اللہ ان کے قدموں میں جنت میں داخل فرما دے اے اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ موت کی تکلیف سے حفاظت فرما اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ فہمی رنجشوں سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ نے اس کے حرام سے بچا اے اللہ اس کے حلال عطا فرما اے اللہ حرام اور حلال کی تمیز عطا فرما اے اللہ جیز اور نجیز کی تمیز عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن مجید سے وابستہ فرما اے اللہ قرآن مجید کی محبت نصیب فرما اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اے اللہ کو سفید بالوں والوں کا خیال فرماتا ہے اے اللہ اس مجلس کے اندر سفید بالوں والے موجود ہیں اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اے اللہ کو معصوموں پہ رحم فرماتا ہے اے اللہ اس مجلس کے اندر معصوم بھی موجود ہیں اے اللہ ان معصوم بچوں کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جو قرآن مجید کی خدمت کرنے والے اور اس کے قاری اور حفاظ کی برکات سے اللہ کو دعاؤں کو قبول فرما دے اے اللہ اس مجلس کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں اے اللہ ان کی برکات سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو ڈال اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو ڈال اے اللہ اپنی یاد میں ہمیں آنکھوں بہانے والا بنا لے اے اللہ ہم دنیا کے نقصان پر آنکھوں بہاتے ہیں اے اللہ ہمیں گناہوں پر آنکھو بہانے والا بنا لے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نظامت اختیار کرنے والا بنا لے اے اللہ ہماری اس نظامت کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری نظامت کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری اس نظامت کو قبول فرما لے اے اللہ ہم خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہیں اے اللہ تیرے بندے ہیں اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں اے اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں اے اللہ تیرے سوا کو دینے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو نوازنے والا نہیں اے اللہ ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے سرفراز فرما دے اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ نجائز حاجات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ نجائز مطالبات اور تقاضوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جائز ضروریات کو پورا فرما اے اللہ جائز مطالبات کو پورا فرما دے اے اللہ اس کے حرام سے محفوظ فرما اے اللہ اس کے حلال عطا فرما دے اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کی مجبوریوں کو مشکلات کو اور اس کے مسائل کو جانتا ہے اے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اے اللہ ہم سب کو ہم سب کے متعلقین کو اپنے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ ہم سب کو ہم سب کے متعلقین کو اپنے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ اپنا متی اور سنما برداری بنا اے اللہ ہمارا متی اور سنما بردازی بنا دے اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق کتا فرما اے اللہ ہم سب کو شیطان کی گرفت سے نکلنے کی توفیق کتا فرما اے اللہ ہمیں و دنیا کی رسوائی سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کے حال سے رحم فرما اے اللہ ہم سب کو صحت کے کامل عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کے عطا فرما اے اللہ ہم کو سب دل کے بیمار ہیں اے اللہ ہم سب روحانی بیمار ہیں اے اللہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہم سب کے حال پہ رہ فرما اے اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما اے اللہ اپنے مدارس المکاتب کی حفاظت فرما اے اللہ دینی مدارس المکاتب کی حفاظت فرما اے اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اے اللہ جو تیرے دین کے لیے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ جو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ جو صحابہ کرام محبت میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ جو جہاد سے تعلق ایسے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ جو دین کے کسی شعبے سے تعلق ایسے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے ان تمام کو نجات کام اے اللہ ان سب کے اخلاص کو قبول فرما اے اللہ ان کی قید کو ان کے لیے عظیم کا ذریعہ بنا اور آئندہ کے لیے ان کو اللہ نے جات فرما دے اے اللہ ان کی تو ہی حفاظت فرما اے اللہ ان کی تو ہی حفاظت فرما اے اللہ خلافت اسلامیہ قائم فرما دے اے اللہ عمارت اسلامیہ کا دوبارہ احلاف فرما دے اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد بنا دے اے اللہ تمام مسلمانوں کو متحد بنا دے اے اللہ امیر المومنین کی عمر میں برکت فرما دے اے اللہ امیر المومنین کی حفاظت فرما اے اللہ کی فراست اور بصیرت میں برکت پیدا فرما دے اے اللہ اپنی شان رحمت کے مطابق ان کا عظیم عطا فرما دے اے اللہ ان کے اور ان کے احباب کی ان کے متعلقین کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے رفقا کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے اور ان کے رفقا میں اے اللہ ان کے مجاہدین میں اے اللہ ان کے تمام متعلقین میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما اے اللہ اختلافات سے حفاظت فرما اے اللہ تو اپنے دین کے لیے ان تمام حضرات کو تو قبول فرما لے اے اللہ کے اخلاق میں برکت پیدا فرما دے اے اللہ ہم سب کو جہاد کی سستی سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو جان اور مال سے جہاد کے ساتھ وابستہ فرما دے اے اللہ ہم سب کو جان اور مال کے ساتھ جہاد سے وابستہ فرما دے اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما فرما اے اللہ قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھنا نصیب فرما اے اللہ قرآن مجید کو صحیح سمجھنا نصیب فرما اے اللہ قرآن مجید سے عمل کرنا نصیب فرما اے اللہ یہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے اے اللہ یہ رحمت والا مہینہ تم نے عطا فرمایا تھا لیکن اے اللہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے اے اللہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اے اللہ یہ اس کی آخری راتیں ہیں اے اللہ معلوم نہیں آئیں گا کس کو یہ نصیب ہو یا نصیب نہ ہو اے اللہ ہم سب کو اس کی برکات سے اے اللہ ہم سب کو اس کی برکات سے سرفراز کو مرے اے اللہ یہ رمضان المبارک ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے اے اللہ مبارک ہم کے ناراض ہو کر نہ جائے اے اللہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کرنے والا ہو اے اللہ ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہو اے اللہ ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہو اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا دے اے اللہ قیامت میں اس انداز سے کھڑا فرما کہ نبی علیہ السلام ہمیں دیکھ کر حضرت خوش ہو جائیں حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور نبی علیہ السلام کا کل مبارک خوشی سے بلند ہو جائے اے اللہ نبی علیہ السلام کے لیے شرمندگی کا ذریعہ نہ بنا اے اللہ اپنے لیے رسوئی کا ذریعہ نہ بنے نبی علیہ السلام کے لیے شرمندگی کا ذریعہ نہ بنے اے اللہ تو ہم سب کے حال سے رحم فرما اے اللہ تیرے سوا کوئی رحم فرمانے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو بخش کرنے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو رزق دینے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو مہربانی کرنے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو نجات دینے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو حاجت روا نہیں اے اللہ تیرے سوا کو مشکل خوشا نہیں اے اللہ ہم سب کی اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اخروی پریشانیاں بھی دور فرما اے اللہ دنیاوی پریشانیاں بھی دور فرما اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو آزمائشوں میں ہے اللہ ان کو نجات عطا فرما اے اللہ جو لوگ آزمائشوں میں ان کو نجات عطا فرما اے اللہ جو لوگ کے کہتے ہیں اللہ ان کا اتاف قبول فرما اے اللہ جن لوگوں نے قرآن سنا اور سنایا اللہ ان کا یہ سننا سنانا قبول فرما اے اللہ جن لوگوں نے جس قرآن مجید کو سمجھا سمجھایا اے اللہ ان کے سمر کو قبول فرما اے اللہ جو عمرے کے لیے تشریف لے گئے اللہ ان کے عمرے کو قبول فرما اے اللہ ہمیں بار بار حاضر حرمین شریفین کی نصیب فرما دے اے اللہ نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرما اے اللہ صحابہ کرام ان کی اتباع نصیب فرما اے اللہ تو ہم سب کے حال پہ فرحم فرما دے اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے اے اللہ کہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اے اللہ وہ بھی قبول فرما اے اللہ جو مانگنی چاہیے تھی وہ بھی قبول فرما اے اللہ کہ ہم اپنا نمائندہ تجھے بناتے ہیں اے اللہ تو ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ تو ہماری سہولیات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ تو ہمارے فوائد کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ کہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر رہے ہیں اے اللہ کسی سے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمارے حال سے رحم فرما اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کی مشکلات کو جانتا ہے اے اللہ تو ہم نے حض میں سے ہر ایک تو ہم میں سے ہر ایک کے حالات کو جانتا ہے اے اللہ آخرت کے لحاظ سے بھی حالات بہتر فرما اے اللہ دنیا کے لحاظ سے بھی حالات بہتر فرما اے اللہ آخرت کے لحاظ سے بھی حالات بہتر فرما اے اللہ دنیا کے لحاظ سے بھی حالات بہتر فرما اے اللہ کہ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ غیب کے خزانے سے اے اللہ دین والے رشتے عطا فرما دے ایسے رشتے ہوں جو ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے درمیان رنجشیں دور فرما دے اے اللہ ان کو باہمی محبت نصیب فرما دے اے اللہ ان کو دینی رفاقت نصیب فرما دے اے اللہ میاں بیوی کو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے آخرت کی رفاقت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کے حال سے رحم فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہر گمراہی سے بچا اے اللہ ہماری اولاد کو ہر گمراہی سے بچا اے اللہ ہمارے متعلقین کو ہر گمراہی سے بچا اے اللہ ہم سب کے حال سے رحم فرما اللہ تقبلنا وتقبل کپ جنا و اولا دن وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت ار النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا من نہ السميع العليم وتب علينا بطولی نم التواب الرحيم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب نبی النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان اللهم اللهم ألف بين بين قلوبنا كما ألفت قلوبهم اللہ قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم ادخلنا اللہ مدلام جنات الفردوس اے اللہ ہمارے امام یاد الرحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما اے اللہ تمام و فقہا کے حال کے رحم فرما اے اللہ ان کے تمام کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ان سب کی قبروں کو مرور فرما دے اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ عنہ نے اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے جتنے متعلقین اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب اے اللہ دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما اے اللہ ان سب کے گناہ معاف فرما اے اللہ ان سب کے لیے قابل کو فراغ فرما دے اے اللہ ان سب کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ان کو قبل کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ان کو قبل کی تکلیف سے محفوظ فرما اے اللہ ان قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ تو ہم سب کے حال سے رہ فرما اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے حال سے بھی رہ فرما اے اللہ جو ہم دنیا میں موجود ہیں ہمارے حال سے بھی رہ فرما اے اللہ تو ہی کرم فرمانے والا ہے اے اللہ تو ہی رحمان اور رحیم ہے اے اللہ تو ہی غفار اور غفور ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی غفار نہیں اے اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہم بیٹھے ہیں اے اللہ اس مہینے کے اندر جمع ہونے کی توفیق تو نے عطا فرمائی اے اللہ یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی تو نے عطا فرمائی اے اللہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانا چاہتا تھا تو نے آدم علیہ السلام کو دعا کی تعلیمات سکھلا دیے اے اللہ تو نبی علیہ السلام کی دعا قیامت کے دن قبول فرمائے گا حساب کتاب کے لیے اے اللہ اس پر نبی السلام کے دل میں تو وہ کلمات ڈال دے گا اے اللہ تو ہی دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے اے اللہ تو سب توفیق دیتا ہے جب تمہیں دعا قبول کرنا ہوتی ہے اے اللہ اس امید پر تیری رحمت کی اس امید پر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں جھٹا اے اللہ ہم تیرے نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کے باوجود اے اللہ اپنی نارسائیوں کے باوجود اے اللہ اپنی خطاؤں کے باوجود اے اللہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اے اللہ تیرے سامنے یہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں تیرے نبی علیہ السلام واللام کی فرمان کے فرمان کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے اے اللہ نبی علیہ السلام کی صداقت کی قسم تجھے اے اللہ ہم سب کے گناہ کو اے اللہ ہم سب کے حال رہ فرما اے اللہ ہم سب کے حال رہ فرما اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ تو تو قبول فرمانے والا ہے اے اللہ کوتا ہی تو ہماری ہے اے اللہ مانگنا تو ہمیں نہیں آتا اے اللہ تو تو دینے والا ہے اے اللہ تیری رحمت تو دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے اے اللہ اپنی رحمت کے بہانے اے اللہ ہم پہ بھی صادق فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اے اللہ ہم نے کسی کو محروم اور بد نصیب نہ فرما اے اللہ ہمارے اقابل کے حال پہ رحم فرما اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرما اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ کے قریب کے دور میں گئے چاہے دور کے دور میں گئے اے اللہ ان سب کے حال سے رہ فرما اے اللہ اس مدرسے کے معلمین اور متعلمین کو اے اللہ اس کی معلمات و متعلمات کو قبول فرما اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما اے اللہ قیامت تک کے لیے اس کو ہدایت اور رشق کا مرکز بنا اے اللہ تمام مکاتب اور مدارس کو قبول فرما اے اللہ سب کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ تیرے دین کا جو کام کرنے والے ہیں اللہ ان کے اخلاق نصیب فرما اے اللہ اس مدرسے کے معلمین مکلمین و مکلمین اے اللہ اس مدرسے کے معلمات و مکلمات اے اللہ اس کے معاملین اے اللہ اس کے لیے دعا کو اے اللہ اس کے کارکنان اے اللہ ان سب کے حال سے رہن فرما ان سب کو اجر عظیم عطا فرما اے اللہ اس پروگرام میں جن لوگوں نے حصہ لیا اے اللہ اس پروگرام میں جو شریک ہوئے اے اللہ جو تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ کہ تیری رحمت اے اللہ نبی علیہ السلام کا امتی ہونا اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہونا اے اللہ رات کا آخری پہر ہونا اے اللہ یہ ساری نسبت دعا کی قبولیت کے لیے ہے اے اللہ ہم تمام نسبتوں کا حوالہ دیتے دے رہے ہیں اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم نادار ہیں اے اللہ ہم عاجز ہیں اے اللہ تو ہمارے حال سے رحم فرما اے اللہ ہماری نادانیوں کو نہ دے اے اللہ ہماری نافرمانیوں کو نہ دے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو دیکھ لے اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی نسبت کو دیکھ لے اے اللہ قرآن مجید جو تیرا کلام ہے اے اللہ تیرے کلام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اے اللہ تیرے اس مبارک مہینے میں ہم جمع ہوئے ہیں اے اللہ نسبتوں کا تجھ کو واسطہ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم سب کی دین اور دنیا کو بہتر فرما اے اللہ ہم دنیا کا بھی تجھ سے خیر مانگتے ہیں اے اللہ ہم آخرت کا بھی تجھ سے خیر مانگتے ہیں اے اللہ ہم دنیا میں بھی ہاسانہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم آخرت میں بھی حسانہ مانگتے ہیں اے اللہ دنیا میں اے اللہ ہدایت کی زندگی اے اللہ دنیا میں اے اللہ خوشحالی کی زندگی اے اللہ دنیا میں ہاسانہ دل کے اطمینان کی زندگی اے اللہ ہم اس سے مانگتے ہیں اے اللہ آخرت میں حسنا یہ جنت ہے اللہ ہم اسے جنت مانگتے ہیں اے اللہ ہم ایسا جنتی بنا جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہو جائے اے اللہ ایسا جنتی بنا جو جہنم میں جائے بغیر جنت کے اندر داخل ہو جائیں اے اللہ قیامت کی سختی سے حفاظت فرما اے اللہ قیامت کے دن خوش نصیبوں میں سے بنا دے اے اللہ جن کے لیے وقت اتنی تیزی سے گزر جائے جس طرح کے چار دخت کا وقت ہوتا ہے اے اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے حال چلیں ہمارے اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دے اے اللہ ہماری اعتراف کو قبول فرما لے اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اے اللہ ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہے ہیں اے اللہ کہ ہم بہت گناہ گار ہیں اے اللہ کہ ان سب نے مجھ کو سب سے سب سے زیادہ گار اے اللہ مجھے سب سے زیادہ مجھ سب سے زیادہ گناہ گار کو اے اللہ کے لیے آگے کیا ہے ہمیشہ ضد ضد کے لیے اے اللہ مستعد ہوتی ہے اے اللہ تیری رحمت سب سے بڑے گناہ گار کو تلاش کرتی ہے اے اللہ کے گناہ گار کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اے اللہ ان سب کو محروم نہ فرما بلکہ اپنے کرم سے مجھ سمیت ہم سب کو اپنی رحمت کے لیے قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کے حال رحم فرما اے اللہ ہم سب کے حال رحم فرما اے اللہ ہر قسم کی قبولیت سے فرما دے اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمارے لواحقین کو اے اللہ جنت سے دوست میں جگہ دے اے اللہ ہمیں بھی جنت سے دوست عطا فرما اے اللہ جنت سے دوست والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دین کی سر بلندی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرما اے اللہ اس کو دین اسلام کا گہوارہ بنا اے اللہ دین اسلام کے نام پر یہ بنا تھا اے اللہ دین اسلام کی بہاریں یہاں بھی ہم دیکھیں اے اللہ عمارت اسلامی افغانستان کو جلد از جلد قائم فرما اے اللہ اسلامی افغانستان کو جلد از جلد قائم فرما اے اللہ یہ خلافت قائم فرما دے اور اس خلافت کی بہاریں اللہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دے اے اللہ اس کی برکات کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے اے اللہ ہم سب کے پہ رحم فرما یا حج یا قیوم قیومتی اللہ وتقبل اولادنا وازواجنا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 انت المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول قوة إلا بالله العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا رحمة آمین